اور کون سے علاقے میں کام کے لیے گئے تھے بائیس نمبر بائیس نمبر وہاں کچھ جگہ آپ کو کام کے لیے دی تھی پندرہ جگہ کام کے لیے دی گئی پندرہ جگہ وہ سب مزدور مدرسے والی آباد جگہ تھی یا مسجد مدرسے کے کی ایسی جگہ تھی کچھ مسجد مدرسے والی تھی اور کچھ جیسی بھی کچھ مندر نہ ہو مسجد والی کتنے سات ایک جگہ وہ جگہ وہ تھی جہاں سال بھر عام جماعتیں ہماری جاتی ہے وہ ایسی جگہ تھی یا اور اس میں سے ایک دو جگہ جہاں پہ جماعت نہیں جاتی اپنے اچھا اور سات جگہ تو یہ ہوئی دوسری جگہوں پر کیا تھا مدرسہ تھا عبادت خانہ تھا کیا تھا نہیں عبادت خانے اور ایسا کچھ نہیں تھا آپ نے ہم ساری جگہوں میں کتنی جگہوں پر قیام کیا ہم نے سات جگہوں پر قیام کہاں کیا جو عبادت خانے اور پانچ مسجدوں کے اندر تو پانچ سات جگہوں پر پورا چلا پہنچ کیا جی۔ وہاں رہ کر کتنے دور دور تک ملنے گئے کبھی ایک کلو میٹر کبھی دو کلو میٹر اچھا اور ایک ایک مسجد میں ہم دس کر رہے ہیں جی اس سے زیادہ بھی ہے تو آپ دور دور ملنے جاتے تھے تو آپ ان کے درمیان میں قیام آپ نے نہیں کیا نہیں ہم نے کوشش کی تھی ایک دو جگہ پر لے گئے مکان کرایہ کا مل جائے گا ہاں۔ تو آپ ٹینٹ لے کر نہیں گئے تھے نہیں ٹینٹ لے کر نہیں گئے بولا نا آپ کی کوئی جماعت ٹینٹ لے کر نہیں گئی ایک بے جماعت ٹینٹ لے کر نہیں گئی آصف بھائی صاحب ایک بھی کے ٹینٹ لے کر نہیں گئی اگر ٹینٹ ہوتا تو کتنی کتنی آسان شکل اچھا جماعتوں نے کام کیا ہے جی۔ قابل کام کیا ہے لیکن اس میں اور ماشاء اللہ حسن آ جاتا آپ کی نفرت میں کوئی آئے تھے جی ساتھی آئے تھے اچھا انہوں نے ٹینٹ کا آپ کو کہا تھا نہیں کارگزاری ہماری لی تھی جو بندر بستی میں محنت کر رہے تھے اچھا روانگی میں ٹینٹ کا کہا تھا ٹینٹ کے بارے میں تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا یہ تو بہت خوشی اچھا آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ٹینٹ لے کر جاتے تو کام بڑھ جاتا ہے یا کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی سننے والا آپ بتاؤ کیا لگ رہا ہے کو جی ماشاء اللہ کام بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کو اچھا آپ اس کو جانتے ہیں پہلے کبھی زون میں گئے نہیں میں پہلی مرتبہ تھا ہمارے دوسرے ساتھی تھے جنہوں نے میں بھی پہلے بھی وقت لگا تھا آپ کی ایک گیارہ جماعت چلی ہے ٹینٹ لے کر چلتے کتنا نفع ہوتا اب آپ مان لو کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرائے کا مکان ڈھونڈنے گئے تھے اب ٹینٹ ہوتا تو لوگ مکان ڈھونڈنا پڑتا اپنا ڈالا نہ کام کر لیتے ہیں بات تھوڑی ہو جاتی چلے اللہ خیر کروا رہے کیا کام ہوا جی ہم نے کتنے مسلمانوں سے ملاقات ہوئی قریباً تیرہ سو تیرہ سو کے اوپر ملاقاتیں ہوئی ہماری اس میں سے سات سو آٹھ سو ملاقاتیں ایسی تھی جو تھوڑے ساتھی نئے تھے ان کو مل کر پوری ایمانی یقین کی بات کی ہاتھوں میں بیٹھ کر بات کی کیا حالات تھے ان کے ان کے حالات ہی نہیں حالات دینی حالات کی وجہ سے تو بہت پیچھے ہیں کتنوں کو تو کل میں بھی پتا نہیں اور کتنوں کو نماز کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں تھا کیا کیا آپ نے ان کو فکر دینا یہ بات کرتے تھے پندرہ منٹ بیس منٹ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بھی بات کی وہاں پر ماشاء میں بیٹھ کر آپ کے موجودگی میں ان کھاتوں والوں میں کہیں ہزار نماز شروع ہوئی تو اس کے بعد نماز شروع ہوئی ویسا ہم نے ترکیبات دی کہ دو دو چار کھاتوں پر جا کر ان کو لیکن وہاں پہ بڑے مشکل ہے ہمارے لیے سے وہ لوگ شروع نہیں کرے تھے مشکل کا مطلب اجازت نہیں ہے یا ناپاک جگہ ہے کیا وہ نہیں جگہ تو وہاں ناپاک نہیں تھی لیکن وہ اجازت کی وجہ سے بھی تھوڑا ڈر رہے تھے جس سے اجازت نہیں مل رہی تھی وہاں پہ ہاں تو ہم تو سمجھا نہیں تھے امرتسر میں آپ اپنے کھانے کے لیے اٹھتے ہو آپ اپنی زندگی کے لیے اٹھتے ہو ایسے نماز ہماری ضرورت کی چیز ہے تو کسی حل میں آپ نے یہ سمجھانے کی چیز ہوتے ہیں جی، اسی کو تو جی، جی، ہے سمجھایا تھا ہم کو سمجھایا تھا ہم نے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی اس کو آسان کر کے اور بتانے کی ہم کوشش جاری رکھیں اللہ کرے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ وہ نمازوں پر آ جائے اور سب انفرادی آپ کے اجتماعی اعمال ہوتے رہے جی اجتماعی عمل ہوئے ماشاء اللہ ہوتے تھے ہمارے آپ پہلی مرتبہ اس جماعت میں گئے آپ کا کیا تاثر ہے آپ پہلی بار گئے زون جی، زون میں میں پہلی مرتبہ تو آپ کو کیسا لگا ماشاء اللہ بہت اچھی محنت ہوئی ہمارے ذریعے سے اور اللہ نے کام بھی لیا ماشاء اللہ کئی نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اور آئندہ بھی ارادہ کیا کہ اپنی بستی بھی ماشاء اللہ اچھی سے طریقے سے محنت کریں گے اور آئندہ بھی زون کے اندر وقت لگانے کی جو ارادہ کیا ساتھیوں نے ہاں۔ بہت اچھی بات سب ساتھی خوش تھے ہاں جی اچھی بات دیکھو اکثر بات سنائی ہے وہاں کے مسلمانوں کے دینی حالات تو یہ تو ہے ہی قابل تشویش اسی کی بدل کی جو ہمیں محنت کرنی ہے ماحول کے بنانے کی کہ وہاں یہ حمال کچھ نہ کچھ زندہ ہو جائے دیکھو اگر ماحول نہیں رہا نا تو پھر کوئی بچ نہیں پاتا اس کا بیچارے کا تصور نہیں ہے کہ وہاں وہ مسلمان ہے وہاں ماحول ہی نہیں ہے کمنی میں سے گاڑی نہیں نکلے اور ہائی وے ٹوٹا ہوا ہو تو گاڑی چلے گی لیکن پرانی گاڑی ہے ہائی وے اچھا ہے تو کہوں گاڑی چلے گی مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا مناسب بھی نماز پڑھتا تھا وہ ماحول اسے پڑھواتا تھا اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بحثت ہوئی تو بیت اللہ کے اطراف میں بت پرستی اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ نہ پوچھو بات تو وہ بت پرستی نے بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑا وہاں بھی وہ داخل ہو گئے تو جب اطراف خراب ہو جاتا ہے تو وہ بیت اللہ جیسا بیت اللہ نہیں بچ پاتا اسی لیے اس کی محنت ہے یہ بےچارے مسلمان کا کوئی قصور نہیں وہاں دوسرے گش کے ذریعے سے کوئی محنت نہیں ہوئی تین دن کی جماعتوں سے محنت نہیں ہوئی اس لیے بیچارا یہ ایسا آدمی جو نماز پڑھا ہوتا تھا نماز سے دور ہو گیا تو اس میں ہمیں تعجب کی چیز نہیں وہ سنجوگ ایسے ہو گئے کو ایسا ہو گیا ہم اچھے سنجوگ پیدا کریں وہ اللہ اچھا کر دے گا اس کو جیسے منافق وہ بھی نماز میں آنے پر مجبور ہو جاتا تھا اس کو اپنے آپ کو لانا ہی پڑتا تھا ایسا ماحول اللہ کرے ہو جائے کہ یہ شکل بن جائے اس لیے اب آئندہ ہمیں تسلسل سے ان دیہاتوں پر ایسی محنت کرنے کی محنت ان کھاتوں میں ان اپارٹمنٹ پر تسلسل سے محنت کرنے کی نیت کر رہی ہیں ان شاء اللہ ذریعے کے طور پر ہم استعمال ہوں گے اللہ شکلیں بنائے گا اور یہ پورا مسلمان محسوس ہو جائے گا کریں گے ان شاء اللہ میں ایسے ساتھی کتنے ہیں جو ہے کسی اور صوبے کے لیکن دادا یہاں سورت آئے تھے یا ابا سورت آئے یا آپ کی سورت آئے ایسے ساتھی کتنے دراز کرو باتیں نہیں کر رہے بولنے کو نہیں تھا بزرگ ہو رہے ماشاء اللہ آپ حضرات بہت صاف بہت یہ اللہ ہی کروا لیکن ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے ہر آدمی میں میں بھی اس میں شریک ہوں امت میں بھی لوگ یہ بیماری ہے کہ دین کا کوئی تھوڑا سا کام کرتا ہے تو شیطان اسے بار بار کہلواتا ہے کہ تجھے بہت کر لیں اور عام طور پر دنیا کی جو کام کرتا ہے تو اس کے متعلق احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کتنے گھنٹے کیے ایک گھنٹہ مسجد میں بیٹھ گئے تو بار بار شیطان یاد آدھا تھا آج تو ماشاء اللہ ایک گھنٹہ بیٹھا اور چار گھنٹے بازار میں بیٹھا تو ایک آدمی نے اپنے جیب میں سے مسجد میں گیا اور اپنے جیب میں سے سو روپے دے دیے کوئی چندہ تھا یا کوئی تھا یا پیٹی کی دال سو روپے نکالتے تھے یہ اس کو سو روپے کئی دنوں تک یاد رہے فلاں مسجد میں گیا تھا لیکن وہاں سے باہر نکلا دو دوست ملے کہا جاتا ہے چلو تو چلو آپ لوگ چلو جا کے کچھ پیتے جائیں کولڈ ڈرنک کی دکان میں چلے گئے کچھ پیا پلایا کھایا کھلایا اور پانچ سو روپئے خرچ ہو گئے تو شام کو وہ یہ بھول جائے یہ چیز ہے وہ سو شہر اور اس کی وجہ سے آدمی کے اندر کی صلاحیت کو یہ پہچانتا نہیں دینی اعتبار سے جو ذمہ داری اس نے کہ آدمی کے اندر میں ہفتار شاہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ ذمہ داری جس چیز کی لیتا ہے اور سماج کے اعتبار سے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے تو پھر آدمی اس پر جمتا ہے بھائی کوئی کام ہے آپ دونوں کو <coughs> کبھی یہ پیچھے دیکھ رہے کبھی یہ پیچھے دیکھ رہے ذمہ داری جو ہے اس کو لینا ہے جب ذمہ داری آدمی لیتا ہے تو پھر آگے ہم میں کا ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لی سماج نے اپنے گھر کی ذمہ داری لی اس لیے صبح کو میں نے تو نہیں سنا کہ کسی جگہ اعلان ہوتا ہو آٹھ بجے مسجد کے مائک سے یا نو سات بجے اے بھائی بچوں کو کھانا کھلانے کا ہے جاؤ جلدی نوکری والے نوکری پر جاؤ دندے والے دندے پر جاؤ ہوتا ہے اعلان کسی اے بھائی لیکن بڑا اب جس کا وقت ہو جاتا ہے کوئی صبح چار بجے مارکیٹ والا مارکیٹ چلا جاتا ہے نوکری والا نوکری پر چلا جاتا ہے کوئی آٹھ بجے کوئی نو بجے کوئی دس بجے کوئی کسی کو یاد دلانا نہیں اس لیے کہ آدمی ایک ذمہ داری اپنے سر پر لی ہے کہ میری بیوی کو مجھے میں نے شادی کی ہے تو اس بیوی کا بھرن پوشن میرے ہے اللہ نے بچہ دیا ہے اب یہ بچے کا مسئلہ میرے ذمہ ہے بیمار ہو گیا تو مجھے پوچھنا ہے دواخانے مجھے لے جانا ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی چار پانچ بچوں کی ماں بن گئی ہے اور اچانک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سر اس کو یہ بیماری ہے اور اس بیماری کے متعلق تحقیقات کی تو صاحب تین لاکھ روپے خرچ ہوں گے اب یہ آدمی وہاں ہاتھ جوڑ کر چھوڑ کر کے بیٹھ نہیں جا سکے رکھتے اس کی بات نہیں ہے وہ بس تین لاکھ کہاں سے لاؤ گے مرنے دو ٹینشن میں آ جاتا ہے کیا کروں کیسے کروں راتوں کو رونا شروع کر دیتا ہے کسی سے بات کرتا ہے تو روتا ہے کہ میں کیا کروں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بچوں کی ماں مر جائے گی میں کیا کروں گا کہاں جاؤں گا میرے بچے ماں کس کو کہیں گے وہ خود روتا ہے یہاں تک کہ سامنے والے کی آنکھ میں سے آنسو ڈبک جاتا جاتا اور وہ تھکان کو بیٹھتی ہے کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کوئی انتظام کچھ نہ کچھ تو یہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اس لیے اس کے سامنے پوری لائن ہوتی ایک مرتبہ ممبئی میں اپنے بچیوں کے یہاں گیا ہوا تھا تو وہاں رحمانی مدرس جو مسجد ہے وہاں نماز کے لیے تو اثر کے بعد میں نے سوچا کہ یہیں بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ اللہ کرتے وقت بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب آئے میرے پاس اچھے آدمی تھے صاحب گاڑی واڑی سب کچھ ملاقات کی پھر میں مجھے ایسا کہاں کہ ہے وہاں میں دھیان دو آپ آئے یا آئے میں آیا کتنے سال ہوں ان کو پتا کیا اس کے حالات تھے آپ کیوں آئے یہاں تو مسجد میں نے سوال کیا اس کے بعد رونا شروع کیا وہاں ہم جس بہار میں جہاں رہتے تھے وہاں بہت غریب تھے کوئی نوکری بھی نہیں ملتی تھی بچوں کا کھانے کا مسئلہ تھا میں نے یہ سنا تھا کہ ممبئی میں نوکری مل جاتی تو میں ادھر ادھر سے پیسے لے کر کے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں یہاں آیا تھا پھر یہاں آنے کے بعد میں دو تین دن تو میں <coughs> اسٹیشن جہاں لوگ پڑے رہتے وہاں میں بھی پڑا رہا پھر وہ اسٹیشن والے پولیس والوں نے پریشان کرنا شروع کیا تو پھر اس کے بعد میں فٹ پاتھ پر آ کر پاتھ پر پڑا رہا آہستہ آہستہ لوگوں سے دوستی ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ میں پھر نوکری میں صفائی میں چلا یہ کرتے کرتے انہوں نے ساری اسٹوری پچیس سال کی سنائی جو پھر اس کے بعد میں میں نے ادھر ادھر تھوڑا کام کرنا شروع کیا تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے تو میں نے ریڑھی لگا دی اس میں کچھ سامان بیچنا شروع کیا پھر یہ کیا پھر پھر اس کے بعد کہوں گا مولانا اللہ کا شکر ہے ان کا کیا حال ہے ان کا یہاں فلیٹ ہے میرا میری ایک بیٹا جو ہے وہ انجینئر بن چکا ہے بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کے قریب ہے جی جی وہ اپنا کیسے رہے اور میں بیٹھا وہ سوچتا ہوں اس آدمی نے پچیس سال لگائے تو یہ زمین سے اوپر تک گیا یہ اسے یاد ہے میرے کو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا عثمان پینتیس سال سے تبلیغ میں لگا تو نہیں کیسا میری سب کچھ بولا تو فٹ پاتھ سے لے کر کے اوپر فلیٹ تک پہنچا ہے وہاں تک کہ اس کے بعد کارگزاری تو تیس پینتیس سال پہلے جماعت میں لگا تھا تو اس وقت پہلی نماز میں اور آج کی نماز میں کیا تو سنا سکتا ہے کیا فرق اس وقت دعا میں اور آج کے دعا میں تیرے کوئی کیا فرق ہے اس وقت میں امت سے درد جو تھا اس میں اور آج میں تیرے میں کیا فرق ہے وہ طبیعت پر ایسا چڑھا کہ پوری رات میں سو نہیں سکا تو عثمان تو پورا کمگا لا کچھ نہیں کیا تم تو دنیا کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو آدمی یاد رکھتا سکتا ہے میں نے کیا کسی چیز کا ذمہ دار بنتا ہے تو پھر اس کو کرتا ہے اور پھر اللہ اسے صلاحیت دیتے ہیں یا اسے کرواتے ہیں آج بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جن کی تعلیم لمبی نہیں لیکن کارخانے کے مالک فیکٹری کے مالک ہیں اور ان کے یہاں بی کام اور اونچی اونچی ڈگری والے نوکریاں کرتے ہیں چلا چلتا لوگ کسی چیز کو ٹھانتے ہیں دنیا میں کام ایسے ہوتا ہے ایک ملک ہے اس ملک میں ایک بینک چل رہا تھا دوسرا ایک بینک کے آدمی نے شروع کیا اور کرتے کرتے کرتے اس نے یہ لایا کہ جو بینک ہمارے ملک کا ہے اس بینک کے مقابلے میں جہاں جہاں وہ بینک ہے مجھے پوری دنیا میں اس کی شاخیں بنائی اس کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو گیا کہ اس کی بیوی کے پاس جانے کا اس کے پاس وقت نہیں گھر میں بچوں کے پاس جانے کا وقت ٹانگ بھی یہاں تک کہ بیوی نے کیس دائر کر دیا کورٹ میں اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں نہ گھر آتا ہے نہ گھر سنبھالتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پیسے دے دیتا ہے باقی کچھ آنا پوچھنا پاسنا اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا اسے جج نے کہا کہ کیا ہے بات تیرا کیا ادر ہے ان کا میں ایک کام کی ٹھان چکا ہوں اسی کام کو مجھے کرنا ہے اب بیوی کو اگر رہنا ہے میرے پاس تو ٹھیک ہے نہیں رہنا تو میں بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں اپنے اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا ٹھانتا ہے پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور یہ میں مثالیں دے رہا ہوں رات دن آپ کی اپنی مثالیں ہوگی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا میں نے بہت ساتھیوں کو پوچھا کہ آپ دادا آئے تھے آپ کے دادا کی زندگی میں داری تھی آپ دیندار ہو اس وقت میں ذمہ دار بن کر یہاں بیٹھے ذمہ داری یہ ہے ہماری سب سے بڑی پونجی جو ہے وہ ذمہ داری کو سمجھنا ہے دنیا سمجھ لیں ایک باپ کا بیٹا ہے باپ کو سنبھالنا ہے ایک بیٹے کا باپ ہے بیٹے کو سنبھالنا ہے ایک بیوی کا شوہر ہے شوہر کو سنبھالنا ہے ایک بھائی کا بھائی ہے اس کو سنبھالنا ہے اور رات دن آدمی اپنی اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے گھر میں بیٹھا ہے نئی شادی ہوئی ہے پھول جیسا بچہ ہے کبھی ماں کی گود میں کبھی باپ کی گود میں کبھی ماں میں یہ کھیل رہے ہیں دونوں اور اچانک سے یہ ردر پڑی بچے کسے اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بچے سے کھیلنا کس کو پسند لیکن اچانک سے نکاح پڑی نو بج رہے او بھائی لے اٹھا سے یہ اٹھا اسے اٹھاؤ جلدی کیا ہوا تم کو کیوں پاگل ہو رہے ہو نو بج رہے ہیں دکان کھولنے کا وقت ہو اب یہ پسندیدہ ہے جی بچہ پسند ہے لیکن اپنی محبوب چیز کو دوسری محبوب چیز کے لیے قربان کرنا خواہشات کو خواہشات کے لیے قربان کرنا یہ عام رواج ہے اب دکان پر اتنی اہمیت کے ساتھ گیا بیٹھا دکان کھولی اور تھوڑا سا کاؤنٹر پر تھوڑا سا دیکھا اور اچانک سے فون آیا فون اٹھایا کیا ہے کہ بھائی امی بہن کا فون تھا بھائی امی اوپر جاتے ہوئے گر گئی ہے پتہ نہیں اس کے پاؤں میں چوٹ ہے بہت شور دکھا رہی ہے اب یہ دکان کو چھوڑ کر وہاں جائے اس دکان کے لیے بچے کو چھوڑا یہاں آیا اب دوسری خواہش آئی وہاں کو بھی دیکھنا ہے اب اس کے لیے اس کو چھوڑا ہر چیز میں اور آپ کر رہا ہے دن میں اور آپ کر رہے ایک خواہش کے لیے دوسری خواہش کو ہم قربان کرنا کیونکہ دنیا میں یہ رواج ہے اس لیے چھوٹے سے معمولی غریب سے لے کر کے امیر تک یہ ناٹک پورا چلتا ہے ہر ایک کے یہاں اور ہر ذمہ داری کو ہر ایک نبھا رہا ہے برابر رہا ہے ذمہ داری لینا اب اس امت کو جو کہا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں یہ نسبتوں کے ساتھ دو نسبتیں اور ہیں تم باپ کے بیٹے ہو بیٹے کے باپ ہو بیوی کے شوہر ہو بچی کے ماوا ہو یہ ساری نسبتیں جیسے ہیں ایسے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو نسبت ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اپنے نبی کے امت اب نبی کے امت ہونے کے اعتبار سے ہم پر تو ذمہ داریاں جیسے بچے کا باپ ہونے کے اعتبار سے ہم پر ذمہ داریاں ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہم رات دن دنوں میں تھکتے ہیں کس کے لیے تھکتے دو روٹی کے لیے دو روٹی تو میرے اور آپ کو آسانی سے مل جائے گی بلکہ ہر ایک کے پاس اللہ کا شکر ہے اتنا تو ہوگا کہ اگر ساٹھ سال تک میں کوئی بھی نہ کرے تو اس سے ہماری دو روٹی ہمیں مل سکتی لیکن ہم نے تو ہر ایک کیوں تھکتا ہے ہمارا بچے اس کو پڑھانا ہے ہم تو نوکریاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ بیچارے دوسروں کے یہاں تک کے رکھا ہوئے اس لیے اس کو پڑھانا ہے اس کو یہ کرنا ہے اس کو یہ کرنا اس کو یہ تقاضے اور اسی تقاضے کے پیچھے میں بھی بھاگتا ہوں آپ بھی بھاگتے ہیں صبح کوئی اٹھاتا نہیں ہے کسی کو اٹھانا نہیں پڑتا ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کر ہمارے ذمے جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر دو ذمہ داریاں جو ہے یہ ذمہ داریاں ایسی مبارک ذمہ داریاں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری جو دنیا کی ذمہ داریاں ہیں اس کی وجہ سے اس میں مدد ملے اور یہ ذمہ داریاں ایسی ہے کہ اللہ دل شاہ نخو نے اپنے نبی کے ذریعے سے امت کو بتا دیا ہے المعون تو اللہ قدر المعون اللہ کی مدد آدمی کی ذمہ داری اٹھانے کی مقدم ہے اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم چار ہاتھ کریں ہمارے بس میں نہیں ہم چار پاؤں کریں ہمارے بس میں نہیں ہم چار آنکھیں کریں ہمارے بس میں نہیں بھائی ہم غریب آدمی اور ہمیں یہ مجبور نہیں کیا گیا کہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کریں ایک ابھی آدمی ہے لاکھوں خرچ کر سکتا ہے لیکن اس کو مجبور نہیں کیا کہ تو پانچ دن تو پیدل چل لیکن اپنے اوپر ایک بوجھ کے میرے میرے ذمے یہ ہے بس یہ یہ چیز لے لیجیے ضرورت میرے ذمے یہ ساری دنیا کے کام یوں ہو رہے ہیں کہ میرے ذمے ہیں اس میں آفس میں بھی ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں گھر میں بھی اپنا کام پورا کرتے ہیں سماج میں بھی ہم پورا کرتے ہیں یہ میرے ذمے ہے یہ بجلی کو سنبھالنا میرے ذمے ہے میرے خاندان کا آدمی اس وقت کیس میں پھنس چکا ہے اور یہ یہ ابھی اس کو جی- اس کو جیل ہو جائے گی بیس سال کی میرے خاندان کا آدمی ہے میں جانتا ہوں میرے پاس کچھ معلومات ہے میرے پاس کچھ تعلقات ہے میرے ذمے ہے اس کو بتایا آج ہمارا مسئلہ بس میرے دوستوں ہمیں اور صحابہ میں جو فرق ہے وہ یہ کہ صحابہ نے ذمہ داری اپنی ذات پر لی تھی سماج پر نہیں میرے ذمے اب امت میرا ساتھ دے دے اس کی مہربانی جیسے میری بیوی کو کی ضروریات اور میرے بچوں کی ضروریات میرے ذمے ہے اب اگر کوئی تعاون کر دیتا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ آپ کو ہے میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہے میں بھی جانتا ہوں اس کو اب کوئی محلے کا آدمی بھائی بولانا کوئی کام ہو تو بتانا اس کا یہ جملہ ایک دم دل کو لگ جاتا ہے کوئی نوجوان آئے کہ چچا کوئی ڈیگے ویگے لانی ہو تو لے آ گئے کیوں کو بلی میرے ذمے ہے میرا بیٹا دین کے معاملات میں ہمارا مسئلہ ہے شیطان ہمیں وہاں مارتا ہے کہ بھائی وہ تو ہمارے ذمے نہیں ہے وہ ہماری مسجد وار جماعت کے ذمے ہے مسجد وار جماعت کرے گی اب وہ بادشاہ کا حوض ایک بادشاہ نے اپنے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اس کو دودھ سے بھر دو سب پبلک سے کہا اس کو دودھ سے بھر دو دوسرے دن اگر بادشاہ نے دیکھا تو پانی بھرا ہوا اس لیے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا رہا کہ سب دودھ ڈالیں گے میں پانی ڈالوں گا کیا فرق پڑے بھائی مسجد والی جماعت کے ذمے ہے ہمارے ہلکے والوں کے ذمے ہیں ہمارے ضلع والوں کے ذمے ہمارے شہر والوں کے ذمے اب کسی بھی چیز کو اٹھایا ہم نے اور اٹھانے کے بعد میں پھر کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا وہ جماعت اصل میں اب کی مرتبہ ذرا نئی ہے تو تین دن کی جماعت کو وہاں بھیجنا مناسب حالانکہ نئی جماعت نہیں بول رہی میرے اندر کا شیطان بول رہا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ برابر وہ علاقہ اٹھان پر تھا برابر اٹھان پر تھا دو چار ہفتے اور چلے جاتے دو چار مہینے اور چلے جاتے پورا علاقہ اڑ جاتا لیکن شیطان نے وہاں ایک دو کی زبان پر مارا تو آہستہ آہستہ ہوتے ہو ہوتے میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بارہ سال میں آپ کے سورت نے کتنی ترقی کی کچھ بلڈنگ بلڈنگیں بنی نہیں کچھ کارخانے بنے بہت بڑا کچھ یہ سادھن سواریاں بڑی بارہ سال میں انہوں نے یہ ترقی کی اس کو ہر آدمی ایک آدمی اگر باہر کا آئے گا اور یہاں آ کر کے بارہ سال کے بعد وہ آیا ہے اس کو سڑکیں بھی نہیں نظر آئے گی اور ساری چیزیں کیا کیا گیا جو بالکل جھپڑ پکتی تھا وہ ہو یہاں تو بلڈنگیں بن گئی یار بارہ سال پہلے وہ بےچارا غریب تھا جو پٹی میں رہتا تو فلیٹ میں رہ رہا ہے بارہ سال میں اتنی تبدیلی ہو گئی اتنا نمایاں ہر ایک کو فرق نظر آ رہا یہ دونوں کی جماعتیں شروع کی ہوئی کتنے سال دو ہزار دس میں شروع کیا کتنے بولو بارہ سال میں ہم نے کیا بارہ سال میں ہم نے کیا کتنی جگہ ہے بھائی بارہ سال میں جہاں کچھ نہ کچھ مسجد اور اذان نماز شروع ہوئی یہ ہمارے کل زون انیس ہے اس میں یہ بارہ سال میں گزشتہ دو ہزار انیس کے آخر میں جو کارگزاری جمعہ کی تھی حلقوں سے ایک سو چودہ جگہ ایسی ہے جہاں نیا کام شروع ہوا کتنی ہے ایک سو چودہ کتنی ہے اور چار مہینے والے کتنے ہیں ہمارے یہاں پانچ ہزار چار سو دس جمع دینے کا چلنے والی کتنے ہمارے تین سو چھوتے سال والے علماء کتنے ایک سو تریسٹھ ہے کوئی جو مسجد وار جماعتیں کتنی ہیں ضلع میں تین سو اسی ایک مسجد مار جماعت بارہ سال میں ایک کا ایوریج نہیں پڑتا ایک سو چودہ بتا رہے ہیں مسجد وال جماعتیں ہمارے پاس تین سو اسی پانچ ہزار سے زیادہ چار مہینے والے سوچنا مجھے آپ کو یہ ہم میں کہ کسی کے گھر کا چولہا نہیں بوجھ رہا ان دنوں میں جتنے بغیر ایمان کے مر کر خبروں میں جائیں گے اس کا جواب کون دے اور وجہ میں کوئی جو میں آج کر رہا ہوں میں یونیک بیٹھا ہوں یہاں تو تمہیں ہی کہہ رہا ہوں میں آپ کا ساتھی ہوں ان قصوروں میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دوں کہ ہم نے یا تو ضلع لیول پر ذمہ داری لی یا ہلکا لیول پر یا مسجد لیول پر اس میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی مول صاحب میں ذمہ دار ہوں یہ جگہ پر جاؤں گا مال لگاؤں گا خرچ کروں گا لیکن وہاں اس ایک جگہ کو میں اپنے لیے آخرت کے ذریعے بناؤں گا اے بھائی اے بھائی بیٹھو بھائی یہ کیا تماشا بنایا بٹھاؤ ان کو بھی جی چاہے تب آنا اور جی چاہے جانا کس نے بلایا آپ کو پورے ہمارے کام کو بگاڑ رہے یہ وہ چیز ہے یہ ہے بھائی یہ یہ بنجر علاقہ اس مسجد والوں کو دے دیا اب مسجد والے دو چار مرتبہ تو شوق تھا یہ گئے بھاگے یہ کیا پھر آہستہ سے ایک آدھ مرتبہ بارش آ گئی یا ایک مرتبہ کوئی مسئلہ آ گیا سب ذمہ دار ابھی اس وقت میں آج میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کا آدمی ہر جم صاحب میری یہ رائے ہے کھلا جگہ میرے تعلقات ہیں مجھے وہ علاقہ آپ دے دیجئے یا میں زون کی جماعت میں وہاں گیا تھا وہاں میرا یہ ہے مجھے یہ دیجیے لیکن مشورے سے آپ جو جگہ بھی دے دیں گے میں اپنی جان مال طاقت اپنی ذات سے میں لگاؤں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں میرے ساتھی میرا ساتھ دیں گے تو ان کا احسان ہے جیسے میرے بچے کے ولیمے میں رہتے ہیں نہیں تو میں اپنا سب کچھ لگاؤں گا خدا کے سامنے روؤں گا لیکن ایک سال ہوتے ہوتے انشاءاللہ یہاں اذان نماز شروع کرا اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے ذمہ داری لی حق تعالی شاہ اس کا ہاتھ پکڑ لیں دنیا میں دین پھیلا ہے جماعتوں سے اور بڑی بڑی پبلکوں سے نہیں اللہ والے جو گئے کسی جگہ ایک ایک آدمی سے پھیلا ہمارے پاس اتنا بڑا مجمع ہے اللہ نے زبان دی ہے ہم ہم دنیا میں ویپار کرنا جانتے ہیں یہ ہمارا وہ مجمع ہے ویپاری کیا کرتا ہے سامنے والے کے جیب سے اس کی محبوب چیز پیسہ اس کو نکلوا لیتا ہے فن لیکن اس لائن میں اس میں ہم نے ذمہ داری نہیں لی اپنے اوپر یہ میری ذمہ داری اگر یہ ذمہ داری ہمارا یہ مجمع لے لیتا ہے اور ہر پڑھ ایک بات سب سے بڑی میں چیز کہا کرتا ہوں ہر جگہ میں مجھے جہاں موقع ملا میں نے کہا ہے دیکھو کل مرنے کے بعد پتہ نہیں ہماری اولاد فاتحہ بھی پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی لیکن یہ بستی جو آپ نے کھڑی کر دی اس بستی میں اذان نماز آپ کے ذریعے سے شروع ہوگی ایک مرتبہ یہاں آپ نے عبادت خانہ بنایا کل اس سے خدا مسجد بنائی اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے کہاں تک اس کا روزانہ کا ثواب آپ کی خبر میں آتا چلا جائے یہ پرائیویٹ ہمارا ہے اس میں کوئی کوئی شریک نہیں ہر آدمی کی نیت کے اعتبار سے خدا اسے دے اور یہ ہمارا اپنا کاروبار ہے جو ہماری خبر میں آتا ہے یہ ہے راستے لیکن کب چلتے چلاتے ہیں ذمہ داری ہم لے صاحب میں ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اللہ نے مجھے جان دی ہے مال دیا ہے جہاں میں اپنے بچے اور اپنے گھر کے نظام کو چلاتا ہوں میں اپنے ذمے یہ کام بھی لوں کہ مجھے یہ کرنا سال دو سال ہو جائیں گے لیکن سال دو سال ایک سال کے اندر میں جو کمائی ہو جائے گی کتنے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی جب ہمیں کا ہر آدمی اپنی ذمہ داری سے کوئی چیز لے گا اب مسجد وار جماعت اس کا ساتھ دیتی ہے اس کی خوش قسمتی نہیں دیتی تو آدمی کہے گا میرے سے مجھے کرنا ہے بار بار یہ مسجد اور جماعت کو ساتھیوں کی مدد کرے گا اور چلے گا بولو کرنا ہے کرنا ہے میں نے یہی بات پیش سب سے پہلے گودرا میں رکھی اللہ کا شکر ہے کہ وہاں تقریباً سو ڈیڑھ سو آدمی ہو ہوئے موڑا ہمیں دیجیے جہاں اور آج کے دور میں تو سورت کا آدمی ممبئی اپ ڈاؤن کر رہا ہے آپ کا آپ کا سورت اور آپ کا ضلع اس کونے سے اس کونے تک کتنا ہے نبے کلو میٹر کوئی مجبور کوئی مجھے علاقہ دے دو مجھ مشورے سے ہمارے ذمہ دار جو علاقہ دیں گے میں اپنی ذات سے اس کا ذمہ دار ہوں میں محنت کروں گا اب مسجد وار جماعت اور میرا ساتھ بیسے تو وہ دینا ہے نہیں میں اللہ سے مانگوں گا روؤں گا مسجد وار جماعت کی خوشامد کروں گا بھائی میری مدد یہ بہت بڑی چیز ہوگی کب تک یہ بنجر بنجر کو بچے کی طریقے سے پالتے پھیریں گے ہم لوگ ارے تم تو کتنے خوش قسمت لوگ ہو شاید خدا کوئی نظام بدلنے والا ہے کہ بہار کا مسلمان بنگال کا مسلمان یو پی کا مسلمان دنیا کے علاقوں کا مسلمان جہاں یہاں آتا ہے اور اللہ اس کی روزی یہاں اس شہر سے دلواتا ہے خدا کرے کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت بھی اس کے ہے ایک ایک آدمی آپ کے پاس آ رہا ہدایت کو لے کر کے جائے وہ دین کو لے کر جائے وہاں اس کی کوئی نماز نہیں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے لیکن آپ کے یہاں آیا ماشاء اللہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا اس کے بچے علماء بنیں گے اس کے بچے قرآن لے کر کے اپنے یہاں جائیں اس لیے میرے بھائیوں ادھر ادھر متو بیٹھ کر کے اپنی ذات سے میں حلقوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں میں مسجدوں کا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ میں سے کون ہے کہ میں مشورے سے مجھے جگہ دے دوں ہمارے وہاں احمد آباد میں ایک ساتھی کھڑا ہوا اس نے کہا ہمارے کو وہ بڑا ذمہ دار آدمی ہے تو میرے کو پچیس جگہ دے دوں کہ دو ساتھی کھڑے تو مجھے دس جگہ دے دوں میں سب کچھ اپنا داؤ پر لگا دوں گا باقی یہاں اذان نماز کو زندہ کر کے چھوڑوں ہم کم سے کم ایک ذمے نے میرے ذمے جیسے میرے بچوں کو پالنا میرے ذمے ہے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین دینا اور اس کا دینی ذہن بنانا میرے ذمے ہے میں اپنے ذمے رہتا ہوں میرا اندر میری مدد تیار ہو اس کے لیے کون ہے جو تیار ہے کہ بھئی میرے ذمے کرو انشاءاللہ ایک سال تک میں میں وہ آزان وغیرہ جو ہے شروع کروں گا اور اللہ میری مدد کرے گا کون ہے ہمت کے ساتھ اٹھتا ہے ماشاء اللہ فیصلے کرو واہ بھائی واہ اٹھتے جاؤ کوئی کسی کو اٹھاؤ مت فیصلہ کرو آج اللہ سے لینا ہے اور یہ شیطان کرے گا یار کیسے ہوگا کیوں ہوگا نہیں جیسے تو یہاں آیا جیسے تیرے بچوں کو تو پالتا ہے اور جو کرتا ہے خدا تجھ سے کام لیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنا برتن تو رکھ یہ ہے وقت لگانے کا یہ ہے وقت کرنے کا اور اور ابھی بہت کہتے ابھی بڑے ہمت والے لوگ اور اور ان یہ مت سوچو کہ ہم تو ہے ہی نہیں ذمہ داری جی۔ فیصلے کرو آج فیصلے کرو کچھ گڑیا ہو دیکھو کہ یہاں سونے کی جماعتوں کی کارگزاری ہوتی ہے تو وہ حضرات آتے ہیں ضلع کے ذمہ دار حضرات بھی آتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہنچ گئے ہو تو ماشاء اللہ آپ کی کاغذی سنو گے اور ہمارے ضلع کے حالات آپ کے سامنے بھی آئیں گے اور گزارش یہ ہے کہ جب آئے ہو تو طے کر لو کہ آخر تک انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھیں گے کیونکہ ایسے بھی مسلمان کی گردن پھلنگنا بیچ میں سے اٹھ کر جانا تو گردن پھلنگنا بھی غلط بات ہے اور بیچ میں سے اٹھ کر جانا یہ بھی غلط بات ہے آپ اس کو بہت ہلکے سے لیتے ہو کہ بھائی اٹھ کر چلے گئے کیا ہوا پوری جو مجمے کی یکسوئی ختم ہو جاتی ہے اور عمل عمل میں بھی بہت بے ترتیبی بن جاتی ہے اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا تشریف لائے ہیں تو طے کر لو ان شاء اللہ خیر تک بیٹھیں گے دیکھو آپ تو آج ہی لوگ بیٹھے ہو کل آپ مزیدار جماعتیں بیٹھے گی یہ جو آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ پورے تیس دن بیٹھ رہے ہیں روزانہ بیٹھ رہے ہیں آج بھی بیٹھے ہیں کل بھی ان کو تو بیٹھنا ہے اور روز بیٹھنا ہے اور اپنی معذوریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ جب اپنے سارے تقاضے دبا کر معذوریوں کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دن اللہ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے تو اس لیے آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ہم اپنے عمل کو عمل بنائیں گے اور بیچ میں انشاءاللہ انتشار نہیں کریں گے آخر تک بیٹھو گے انشاءاللہ اللہ حضرات کی جو کے بھائی باقی ابھی جو عمل ہوگا وہ زون کی جماعتوں کی قرضری کا ہوگا آپ ضرورت کے علم میں ہیں کہ جب ہمارا یہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے اجتماع میں پورے ضلع کے سارے مجمع پر اچھے سے محنت ہو اور ان کو ہمارے اجتماع میں لایا جائے تاکہ وہ ہمارے اجتماع کے ماحول میں آئے دین کی باتیں سنیں دین کی فکروں کی ذمہ داریوں کی باتیں سنیں تو اس میں ماشاءاللہ ایک مجموعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے شہر کی آباد علاقوں میں آباد دستیوں میں ہوتا ہے ایک مجموعہ ہمارا وہ ہوتا ہے جو شہر کے ایسے علاقوں میں ہے جو غیر آباد ہے اور بعض اس میں ایسی غیر آباد بستیاں ہوتی ہے کہ بیچارے ان کے کان پر اللہ رسول کے بعد بھی پڑے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے ایسے موقع پر ہماری ماشاءاللہ جماعتیں بن کر ان کے پاس پہنچتی ہے یہ زون کی جماعتیں بہت بڑا کام کر کے آتی ہے بہت ہی بڑا کام رکھ جاتی ہیں کہ مسلمان کھویا ہوا ہے اس کو ڈھونڈنا اور پھر ان کے دین کی ایمان اسلام کی فکر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ایک مسلمان کو اپنے دین پر بچانا اور اس کے دین کی حفاظت ہو جائے اس کی فکر کرنا امت میں دین زندہ ہو جائے یہ نبیوں کا کام ہے اللہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں تو نفس کام ہی بہت بڑا ہے اس سے بڑی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ کی بڑائی بولے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے پھر اس میں ہماری خصوصاً یہ زون کی جماعتیں جو پیدل چلتی ہے وہ جن حالات سے گزرتی ہے وہ تو بیچاری وہی جانتی ہے یہاں تو وہ بچاری کارگر بھی بری نہیں سنا پاتی بعض مرتبہ سنانے کی ہمت نہیں ہوتی بعض مرتبہ سنا نہیں پاتے الگ الگ حالات ہوتے ہیں تو یہاں پھر بھی وہ ہمت کر کے سناتے ہیں چند باتیں ان کے ہمارے سامنے آتی ہے باقی ہر جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سو فیصد ایمان والوں تک پہنچے اور انہیں دین سکھائیں اور یہ اور یہ کل بھی ہم لوگ وہاں کرزر سن رہے تھے تو اس میں ایجوکیٹڈ لوگ تھے تو وہ حضرات کردر ہی نہیں سنا پا رہے تھے ایسی ایسی انہوں نے مسلمانوں کے مجھے پر محنت کی تھی تو ہماری یہ جماعتیں بھی ماشاء اللہ کام کر کے آئی ہے یہ بہت ہی قابل مبارکباد لوگ ہیں یہ لوگ ہم سے افضل اور بہتر لوگ ہیں کہ یہ حضرات کام کر کے یہاں لوٹے ہیں کام کر کے یہاں آئے ہیں گھر میں بیٹھا ہوا اور اللہ کے راستے میں چلنے والا وہ دو برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی زون کی ترتیب پر چلنے والے یہ تو اقرب اکرب سننا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ ہے دین کی دعوت پہ انہوں نے لکھا کہ ہماری یہ محنت نبیوں کی محنت میں سب سے زیادہ نبیوں کی محنت سے قریب تر کی محنت ہے اس میں بھی پھر زون کی جماعتیں جس میں جماعتیں پیدل چلتی ہو ایک ایک مسلمان کو ڈھونڈنا اس کے خوشامد کرنا تو یہ بہت بڑی بات ہے تو آپ ذرا زون کی جماعتیں بہت ہی قابل مبارکباد ہے اللہ نے آپ کو بہت بڑی خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کیا اللہ اس کا آپ کو اجر دے اور اس کو آخرت کا بڑا ذخیرہ بنا دے ہماری نجات اللہ سے ذریعہ بنا دے باقی رہی کاروباری اور دیکھو یہ ہمارے کام کا ایک عمل ہے ہمارے کام کا ایک عمل ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام السلام سے ہمیں یہ چیز ملی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں جب لوگوں کو کام کے لیے بھیجا جاتا تھا تو ان کو ہدایت دی جاتی تھی اور جب وہ واپس لوٹتے تھے تو ان سے قرضداری پوچھتے تھے اس لیے یہاں یہ قرضداری کا عمل کر رہے ہیں ورنہ ہم کون ہیں کہ ہم آپ کی قرضداری پوچھیں آپ تو بڑا کام کر کے آئے ہیں لیکن چونکہ حضور کی مسجد کا عمل ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کاروباری کا عمل کریں گے اس سے ہمیں بھی نفع ہوتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ کام کرنا چاہتے ہیں اور موت تک کام کرنا چاہتے ہیں اگر صحیح رخ پر کام کرتے ہیں تو ہماری ہم بھی چلتے رہتے ہیں کام میں باقی بھی رہتے ہیں اور خدا نہ کرے اگر چلنا غلط ہو جائے تو نہ ہم چل پاتے ہیں نہ کام میں ہم رہ پاتے ہیں اس لیے اسی ذہن سے ہم گرداری سنائیں گے بھی سننے والے بھی اسی ذہن سے سنیں گے ہاں۔ حضور کی مسجد میں جماعتیں آتی تھی ایک بات ہوتی تھی تو حضور اس کی رہبری فرماتے تھے کہ ایسا نہیں ایسا کرنا تھا تو وہ اس سے بات سمجھ گئے ایک جماعت لوٹی انہوں نے کہا حضور ہمارے ذمہ دار نے ان کو کہا تھا کہ یہ بات ہوئی ہے تو تم سب آگ میں کود جاؤ تو ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے یہ کہا امیر صاحب ہم تو آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان لائے تھے اور آپ ہم کو آگ میں بھیج رہے ہیں تو فوراً فرمایا کہ اگر تم آگ میں جاتے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں ہی رہتے یہ رہبری ہو گئی تو آئندہ نہیں کریں گے تو ایسے ہمیشہ ایسا ہوتا تھا اس لیے آپ حضرات بھی اسی ذہن سے سنائیں آپ حضرات ماشاء اللہ کام کر کے آئے ہیں اور انشاءاللہ سننے والے بھی اسی ذہن سے سنیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ حضرات کو جزاک جی پہلی جماعت ہلکا نمبر دس کی پہلی جماعت الرحمن الرحیم ہماری جماعت ہلکا نمبر دس محمد کی جماعت تھی ہمارا روٹ جو ہے وہ دس ساتھی ہماری جماعت کے اندر تھے اور ہماری جماعت کا جو روٹ تھا وہ سچن چار مہینے والے پانچ سال چھ ساتھی چھ ساتھی چار آپ کو محنت کے لیے کون سا زون دیا گیا تھا ہم کو سچے سے لے کر کیسے ہوٹل تک کا پورا علاقہ دیا تھا اسلام پورا سے لے کر وہاں قیام کے لیے کتنی جگہ آپ کو بتائی گئی تھی کتنی جگہوں پر رہ کر کام کرنا تھا قیام کے لیے ہم کو جو یہاں سے شہر سے جو پرچہ دیا تھا اس میں سترہ اٹھارہ ہم کو جگہیں دی تھی کہ جہاں پر قیام کر کے آپ کو کام کرنا ہے کام کرنا ہے ماشاء اللہ وہ سترہ اٹھارہ جگہ مسجد مدرسے والی تھی یا ایسی کوئی تھیا بنا ہوا تھا کیا شکل والی تھی نہیں وہ جو جگہ دی تھی اس میں مطلب وہ مسجد سب جگہ لی تھی ایسی جگہ ایسی جگہ بھی اس میں تھی کہ جہاں وہ اپنے کو کام کرنا پڑا اچھا اچھا اچھا اچھا تو سترہ اٹھارہ جگہ ایسے تھی چلے فرمائیں تو سچن پارٹی سے لے کر سگڑی ہوٹل تک کا ہمارا روٹ تھا اور ہماری جماعت پہلے جو ہے چھبیس تاریخ کو سچن کے اندر گئی اور وہاں جو ہلکے کا مشورہ تھا یہ پورے علاقے کا وہاں مشورے کے اندر شرکت کرے جماعت کی نوعیت ان کو سنائی کہ بھائی یہ ہمارے کو روٹ دی ہے تو کیسے کام کریں گے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ ترتیب بنائی کہ ایسا کچھ کام ہو جائے جو پورے چالیس دن کے اندر ہمارے سب روٹ کور ہو جائے تو ماشاء اللہ ترتیب بنائی اور اس کے بعد ہماری کام کی ترتیب یہ رہتی تھی کہ پہلے ہم نے ملاقاتیں شروع کی اور ملاقاتوں کے دوران ہم نے جوڑ کیا وہ جوڑ کرنے کے بعد ایک پہلے جوڑ کیا ایک ہفتے بعد اور اس کے بعد پھر جوڑ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھائی ایک ہنگامی کام ہو گیا مطلب جوڑ ہوا ساتھی چلے گئے جوڑ میں سے مطلب ایسا کچھ نتائج سامنے آیا پھر ہم نے ساتھیوں نے بیٹھ کے مشورہ دیا کہ بھائی کام کی ترتیب ہم کچھ سوچے جس سے کام جو ہے کام میں بھی فائدہ ہو ہم کو بھی فائدہ ہو اور ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو پھر ہماری جماعت نے یہ مشورہ کیا کہ ہم جو ہے پورا ہفتہ محنت کریں گے کیونکہ سب کاریگر طبقہ ہے ہم کو جتنے علاقے دیے تھے ڈائمنڈ پارک ہے اور سچن کا اسٹیشن کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہوجی والا ہے یہ سب لیبر سب کے اور یہاں سب جو ہے فیکٹریز ہے اور سب نیا طبقہ ہے مسلمانوں کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہمارے کام کی ترتیب یہ ہوتی تھی ہم لوگ دو دو کی جوڑی بنائی تھی پانچ جوڑی اور پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے کتنی مرتبہ آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ کھڑے رہتے تو کوئی مسلمان نہیں ملتا تھا پھر اس کے بعد سب سے سلام دعا کر ہاتھ بتاتے تھے خیر خیریت پوچھتے تھے پھر جب کوئی مسلمان مل جاتا تھا اس کو سائڈ پہ لیتے تھے ان کی خیر خیریت پوچھتے تھے اور ان کا نمبر لے لیتے تھے کہ آپ کہاں رہتے ہو تو مرجی والا میں رہتے ہیں ہم جو ہے وہ سوڈا میں رہتے ہیں کتنے بجے آپ کی ملاقات تو بولے رات کو آپ کی ملاقات ہم رات کو ملاقات تھا پھر ان کا وقت لیتے تھے ان کے مکان پہ جاتے تھے وہاں ماشاء اللہ پندرہ بیس ساتھی پچیس ساتھی مل جاتے پھر ان کے سامنے بیٹھ کے پورے ایمان یقین دعوت کا کام پورا کام ان کو سمجھاتے تھے اور پھر ہم نے ہماری جماعت میں یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا منڈے سے فرائیڈے جتنی ملاقاتیں ہوگی سب کو یہ تقاضا رکھیں گے کہ آپ جو ہے کیونکہ سب روزانہ چھ سو سات سو روپے کمانے والا مجمع تھا تو ہم کو یہ تقاضا ہم کو رکھتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ چھتیس گھنٹے لگاؤ آپ جو ہے مطلب شنیوار کو رات سے آ جاؤ اور منڈے کو صبح تک آپ اشراک تک ہمارے ساتھ رکو چھتیس گھنٹے کھانے پینے کا آپ کا نظام ہو جائے گا اور انشاءاللہ شاء تین بھی سیکھنا ملے گا پھر آپ جو ہے وہاں سے اپنے کاروبار پہ چلے جانا تو ماشاء اللہ یہ ترتیب ہم نے سوچی تھی تو سفر کے دوران ہر سنیچر کو رات کو ساتھیوں کو ہم وصول کرتے تھے پورے ہفتے جتنی ملاقات ان کے نمبر نے سب لے کر ساتھیوں کو وصول کر کے سنیچر کو رات کو لے آتے تھے اور منڈے کو سوموار کو صبح تک وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے پورے چالیس دن کے سفر کے اندر دو سو نے تیس ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ماشاء اللہ نیم ہوتا ہے سے کیا تھا کہ دو دو ساتھی کی جو جوڑی تھی اور جو ہمارے کو روٹ دیے تھے وہاں ساتھی پھیل جاتے تھے اور پھیلنے کے بعد پورا ہفتہ وہ اسی جگہ جاتے تھے اور پوری جگہ جا کے پوری لسٹ نمبر ایڈریس سب لے لیتے تھے اور پھر جب وصول کرنا ہوگا جیسا سنیچر کو رات کو سنیچر کو رات کو ہم لوگ کھانا تیار کر لیتے سو آدمی ایک سو بیس آدمی ہر چھتیس گھنٹے میں رہتی ہے ہم لوگ ابھی یہ سوچتے تھے کہ بھائی جیسا ابھی ہم کو اٹھارہ دی ہے اب یہ پورا سفر ہم کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے تو جو ساتھی نے ایک ہفتہ محنت کری وہ وہاں بھی محنت کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرا بھی ان کو اٹھا کر دیا ہے جی، کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا کہ سنیچر کو رات کو سو آدمی تیار آنے والے تھے لیکن ایک بھی آدمی نہیں آتا تھا لیکن ماشاء اللہ ساتھیوں نے یہ نیت کی تھی کہ بھائی بس گمانی اور اس نے زم رکھنا ہے بس گمانی نہیں کرنی ہے تو سنی چندپور آپ کو ایسی سو آدمی کا کھانا ریڈی ہو جاتا لیکن کوئی ساتھی نہیں بھی آتا تھا لیکن پھر عشا پر ساتھی نکلتے تو دو گھنٹہ محنت کر کے پھر سب ساتھیوں کو وصول کرتے تھے تو الحمد للہ پورا کا پورا مجمع آ جاتا تھا جی ابھی نماز کے اعتبار سے سچن سے لے کے یہ جتنی ہوٹل ہے یہ سب جگہ جو ہمارا قیام ہوا ابھی جو دو دن سے ہماری جماعت پہلے نکل گئی تھی تو وہاں کی کارگزاری ہم نے سب جگہ کی لی تو کارگزاری بھی اور جو دس دن کا ہمارا چالیس دن کا قیام ہوا اس کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ بعض مسجدوں میں فضر کی نماز کے اندر دو سو ڈھائی سب تھی ابھی کی کارگزاری ایسی کہ پانچ سب نماز ہمارے اور اکثر جگہ جیسے دعوت ہوٹل ہے وہاں کل کارگزاری کے لیے اجتماع کی دعوت کے لیے گئے تھے اور وہاں کی کارگزاری بھی آئی کہ ماشاءاللہ جتنا جتنے ورکر یا ویٹر کام کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ کی جماعت میں اب وہاں بھی ہم لوگ نے کیا کیا کہ وہاں ہم لوگ ملاقات میں گئے ہم نے تقاضا رکھا کہ ہم کو ایک ایک دن ہوٹلوں میں بھی جماعت کا قیام ان کی درخواست کرے تو ماشاء اللہ وہاں بھی ساتھ ملا ہم کو اور وہاں بھی ہم نے ایک ایک دن ہوٹلوں کے اندر عبادت خانوں میں بھی قیام کیا وہی آپ کا پورا مزدور پٹی پر آپ کا مزدوروں کے مجمع پر یہ کہاں کے مزدور تھے سب کام کرنے والے بہار جھارکھنڈ بنگال سب یہی ہے اور سب سلائی مشین کے کاریگر ہیں لیکن ہم ان کو یوں کہتے تھے ہم ان کے پاس جب جاتے تھے تو ہم کو یوں کہتے تھے کہ ہم تو سنڈے کو بھی ہمارا چالو ہوتا ہے ہم ان کو بیٹھ کے سمجھتے دیکھو آپ اگر بیمار ہوتے تو آپ رجا نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ آدھا گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور جب چھتیس گھنٹے پورا کر کے جب جاتے تھے تو گلے مل کے ہمارے سے روتے تھے کہ ہم کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا آپ نے ہم کو چھتیس گھنٹہ کھلایا پلایا چار ٹائم پانچ ٹائم اتنی عزت تو آج تک ہم کو کسی دن نہیں دی پھر وہ متاثر ہو کے جاتے تھے ایسے متاثر ہوتے تھے کہ بعض لوگ تو دوسرے خیال کے بھی جو ہمارے ساتھ چلے انہوں نے جب گھر جا کے کار گزاری سنائی کہ بھائی کیا تو کہ ہم کو دعوت کے کام والے ہم کو رستے سے لے گئے اٹھا گئے اور ہم کو چھتیس گھنٹے ساتھ میں رکھا ہم کو تعلیم کے اندر استقبال اور ان کا اکرام کرا اور ان کو ہٹے اور سب جب ان کا پورے ان کے اکرام کرا اور ان کو دین سکھایا تو وہ جب واپس آئے اور گھروں کے اندر کار گزاری سنائی تو گھر والوں نے یوں کہا کہ اب ان شاء اللہ پورا گھر اللہ کے راستے میں انشاءاللہ جائے اللہ اچھا ان کی دینی حالت کیسی تھی جو آپ کے پاس آتے تھے ان کی دینی حالت کیسی تھی دینی حالت میں ایسی تھی کہ دو سو تیس آدمی جنہوں نے وقت لگایا اس میں سے ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس لوگوں کو کلمہ نہیں آتا تھا اور ایسا پیاسا مجمع تھا کہ ہمارے پورے سفر کے اندر پچیس سو ملاقاتیں ہوئی اور ایسا نیا طبقہ تھا اور کلمہ بھی نہیں آتا تھا اور بہت کوڑا مجمع تھا لیکن طلب بہت تھی اور پیاسے لوگ تھے بہت عزت بھی کرتے تھے اور بہت متاثر بھی ہوتے تھے اچھا انہوں نے کوئی تاثر اپنا پیش کیا اپنے پچیس سو لوگوں سے ملے انہوں نے کوئی اپنی بات آپ کے سامنے رکھی تاثر میں ایسا ہے کہ اللہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اللہ نے اس سفر میں بہت نتائج دکھائے نتائج ایسے دکھائے کہ یہ ڈائمنڈ پارک میں ہم لوگ دو ساتھی ایک گھنٹے کے لیے کھڑے رہے ایک ساتھی بھی نہیں ملا کوئی مسلمان نہیں ملا ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا ہم نے ساتھیوں کا چلو چلے جاتے کوئی ملا نہیں جا رہے تھے ایک چاچا دکھ گیا ہم نے سلام کرا کھیل خیریت پوچھی اس کے بعد ان کو پانچ منٹ دین کی بات کری پھر ان کے روم پہ گئے ان کو ہماری ترتیب بتا گیا سنیچر کو آؤ ہم نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئے گئے لیکن وہ نہیں آ سکے پھر دوسرے دوسرے ان کو کال کر کے کیا کہ بھائی دیکھو آپ آئے نہیں آپ نیکسٹ سنڈے آ جانا تو کہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ پھر وہ سنڈے کو آئے پھر ان کو اتنا اچھا لگا پھر وہ تیسرے سنڈے کو آئے پھر ماشاء اللہ کل مسجد کے اندر ہم لوگ جب سچن کے اندر پہنچے تو آسان سے پہلے وہ مسجد میں آ گئے تو ان کو کہا کہ بھائی کیا حال ہے تو کہ جب سے ماشاء اللہ ملاقات ہوئی ہے اور جب سے سمجھ میں آیا ہے کہ سکون تو اس میں ہی ہے اس کے بعد میں جو ہے میری ابھی ترتیب یہ ہے کہ ہر ٹائم اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں اور صبح پہلے آٹھ بجے اٹھتا تو آپ صبح پانچ بجے اٹھتا میں نے کہا آپ نے چلنے کا ارادہ کیا تھا کہ چلنے کا ارادہ کیا ابھی آٹھ دن گاؤں جا رہا اس کے بعد ان شاء اللہ چار مہینے کی نیت کرے چار مہینے جاؤں گا تو ماشاء اللہ نماز کی تعداد بھی بڑی اور اس کے علاوہ یہ جو پارک علاقے ایسے ہے جیسا یہ ہوٹلوں کے سامنے سفاری پارک کے علاقہ وہ سفاری پارک کا علاقہ بھی ایسا ہے کہ علاقے کو مطلب سب روا ہو جائے وہ سات سال اس کو بننے کو ہو گئے لیکن ابھی تک جماعت کا قیام وہاں ہوا نہیں تھا نہ گشت ہوا تھا ہم ساتھی کے ذریعے ملاقات میں وہاں گئے تو ملاقات میں جانے کے دوران ذمہ دار ساتھی کے ساتھ گئے تھے تو قدرتی وہاں کے جو مین پرمکھ تھا گئے قدرتی ان سے ملاقات سنڈے کا دن تھا اور سب ویکینڈ کرنے بھی آتے ہیں تو وہاں ملاقات میں ہم لوگ گئے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہم نے کہا کہ بھائی جماعت آئی ہے ماشاء اللہ تو کہا اس کل سنڈے ہے آپ گشت کرنے بھی آ جاؤ ہم نے ہم کو یہ درخواست رکھی کہ ہم گشت کرنے نہیں آئے گا ہم تو یہاں قیام کرنا ہے کیونکہ ہمارے بڑوں نے قیام کی ترتیب دی ہے کہ بھائی کہیں بھی جاؤ قیام کرے یعنی رات کا قیام وہاں کرے تو پھر ہم نے ان کو درخواست رکھے انہوں نے کہا بہت اچھا لیکن یہاں کیا ہے کہ دو طبقے کے لوگ ہیں نیچے ایک طبقے کی نماز ہوتی ہے اور اوپر جو ہے ہمارا عبادت خانہ ہم نے کہا ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ان شاء اللہ قیام بھی کریں گے اور سکون سے قیام کریں گے اور جگہ کے رعایت رکھتے ہوئے کام بھی کریں گے ان شاء اللہ انہوں نے کہا بہت اچھا ہم ہمت کرتے ہو تو ان شاء اللہ قیام کر لو جب آپ نے اتنی ہمت کی بات کری تو پھر دوسرے دن ہم لوگ اشراق کو ہم جو ہے بیٹنگ لے کر وہاں گئے اور سات سال سے ہمیں کچھ ہوا نہیں تھا لیکن الحمد للہ پہلی مرتبہ گش بھی ہوا اور الحمد للہ مسجد والا جماعت بھی قائم ہو گئی اور ابھی کارگزاری یہ ہے کہ وہاں گشت والا عمل بھی چالو ہو گیا آپ نے ان سب جگہوں پر کہاں قیام کیا یہ جو عبادت خانہ تھا اپنے اٹھارہ یعنی جگہوں پر کتنی جگہ پر عبادت خانہ تھا یہ جو سچی اسٹیشن مسجد تھی نہیں بس اتنا ہو جائے آپ کے دو چار چھ آٹھ چھ کے قریب اچھا چھ ہو گئے باقی جگہوں پر کہاں قیام کیا باقی اس کے علاوہ بھی یہ دو تو جو ہوٹل ہے سگڑی ہوٹل میں یہ جو ہوٹل ہے وہاں کے عبادت خانہ وہاں بھی عبادت خانے میں قیام باقی باقی آٹھ جگہ ہوئی آپ نے اٹھارہ جگہ قیام کیا مسجدوں میں بھی قیام کیا اچھا، اور وہ مسجدوں کے میں قیام ایسا تھا جیسے سکین مسجد ہے اب وہ پورا اس کے بروبر سامنے پورا تین سو کاریگروں کے بلڈنگ ہے ہاں۔ اور وہ کاریگروں کی بلڈنگ تین سو سامنے ہے تو وہ پوری بلڈنگ ہے تقسیم ساتھ کے بتا اس کے لیے وہاں قیام کیا تاکہ وہ سب میں اچھا یہ سب جگہ پر کوئی ایسی جگہ تو نہیں تھی کہ جہاں مسلم عبادت خانہ نہ ہو وہاں آزان نماز نہ ہوتی ایسا کوئی علاقہ تو نہیں تھا سب جگہ عبادت خانے اور مسجد موجود ہے اچھا اس کے کنیکٹڈ ایسا ہے کہ ڈائمنڈ پارک کر کے میں نے بتایا پانچ سو فیکٹری کا علاقہ ہے میں پوچھ رہا ہوں کہ اٹھارہ جگہوں پر آزر ہے جہاں اذان نماز نہ ہوتی ہو مسلمان ہے اور وہاں اذان نماز نہیں ہوتی کا آپ کے سامنے ہے سب جگہ عبادت خانے ہیں آتے نہیں آتے وہ نمبر کی بات ہے باقی عبادت خانے سب جگہ بنے ہوئے ہیں تو آپ کو تین جگہ ایسی ہے ڈائمنڈ پارک کے اندر یا پانچ سو فیکٹری دیوا تین جگہ ایسی ہے کہ جہاں نمازیں چالو ہو گئی ماشاء اللہ پانچوں ٹائم کی چلو الحمد للہ کچھ پیدل چلے جی پیدل چلنا ہوگا آپ کے ساتھی سب خوش تھے ماشاء اللہ بہت چلو بھائی ماشاء اللہ آپ تو بڑی کمائی کر کے آ گئے اللہ بہت بہت مبارک جزاک اللہ خیر کیا سب خوش ہیں ساتھی چلو ٹھیک تشریف پہ آ جائیں دوسری جگہ آپ کی جماعت کہاں کی مائک سامنے رکھ کر بولے اور کتنے ساتھی تھے دس ساتھی تھے چار مہینے والے کتنے تھے چار مہینے اور کون سا علاقہ آپ کو محنت کے لیے دیا تھا اکیس نمبر کا ہلکا دیا تھا شہر کا ہی ہلکا یہ اکیس نمبر شہر کا ہی ہلکا ہے جی چوبیس آپ کو جو محنت کے علاقے دیے گئے وہ کتنے تھے چوبیس چوبیس تھے ان چوبیس میں کتنے علاقے وہ تھے جو مسجد وہاں ہے یا عبادت خانہ ہے اور کتنے اس کے بغیر تھے سب کارخانے تھے چوبیس کے چوبیس کارخانے تو گویا اس کے اطراف میں مسجد ہے یا عبادت خانہ کچھ نہ کچھ ہے مسجد جی۔ چلیے ٹھیک ہے پورے سفر میں کتنے مسلمانوں سے آپ کی ان کارخانوں میں ملاقات ہوئی چھبیس سو کیا حالات ہے مسلمانوں کے یہ سب کارخانے ہیں کاریگر لوگ ہیں ذرا قریب ہو میں ایک سو یہ سب کاریگر لوگ ہیں بالکل دین سے بہت زیادہ دوری ہے نمازی بھی نہیں ہے اس میں اکثر ایسے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سب کٹیہار ہی ہیں بہار کے کٹیہار بہار جی تو کیا ہوا پھر ان سے ملاقات چھبیس کو ساتھ میں ہوئی ان سے بات چیت ہوئی بائیس کا پر ہم بائیس جگہ پر ہم جانا ہوا ہمارا اور سات جگہ ان کے یہاں ٹھہر کر رات کو قیام بھی کیا سات جگہ پر اور وہی ٹھہر کر کام بھی کیا دن بھر سات ان تھے بجے چلے جلدی سجے اور رات کو عشاء کی نماز وہاں سے پڑھ کر باقی جگہ پر سہانا ہوتا تعلیم میں بھی بہت سارے لوگ ساتھ دیتے تھے ہمارا کرما بھی ان کا صحیح کروایا سکھایا بھی نے کرما ٹھیک کروایا ہے باقاعدہ لے کر بیٹھ کے یاد کروایا ان کو اور ایمان کی بات بھی ان سے کی جی اگر جن میں موقع نہیں دیتے ہیں دن بھر اور کام کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں دیتے رات کو اگر بلاتے ساڑھے گیارہ بجے تک گیارہ ساڑھے گیارہ بجے بیٹھ کر ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کر ایمان کی بات کرتے ہیں تشکیل بھی کرتے ہیں اجتماع کی دعوت بھی دیتے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ ہر ایمان والے سے ایمان کی بات کرنا اس کو یہ احساس دلانا تو یہ قیمت ایمان کی وجہ سے اللہ کے وہاں کتنی بڑی ہے ایمان اللہ کے وہاں کتنا قیمتی ہے جب یہ زندگیوں میں احساس آ جاتا ہے تو دنیا کا کوئی بھی حل آ جائے وہ اپنا دین چھوڑتا نہیں ہے مر جائے گا لیکن اپنے دین کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایمان کے ساتھ جینا کتنی بڑی چیز ہے اور ایمان کے ساتھ مرنا کتنی بڑی چیز ہے اس لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایمان والے کو یہ یہ سمجھایا ہے ایمان سمجھایا ہے تو یہ ہماری محنت میں سب سے پہلے ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہم نماز کی بات سمجھائیں یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ زندگی دین سے دور ہو گئی تو یہ ہم نے ہم اس کو زندہ کریں بولیں اس کو کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے نماز کے زندہ ہونے سے ایمان والا اللہ کی نگاہوں میں کتنا محترم ہو جاتا ہے اور اگر نماز زندگی سے نکل گئی تو اللہ کے نگاہ سے آدمی کتنا گر جاتا ہے جب یہ سمجھایا جائے گا کہ اعمال کی عظمت زندگی میں آئے گی ایمان کی عظمت زندگی میں آئے گی اور اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو جتنی آسانی سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے پھر ضرورت پڑتی ہے تو اتنی آسانی سے دین بھی چھوڑ دیتا ہے اس لیے اپنے مذاکروں میں اس کو بولنا ہے ہماری ملاقاتوں میں یہ بولنے کو زندہ مضبوط کرنا ہے ماشاء اللہ اچھا کیا آپ کے باپ نے یہ کام کیا تو ان حضرات کی ملاقاتوں میں ان کے کیا تاثرات تھے آپ نے ملاقاتیں کی تو نزدیک مطلب ان کی غربت جو ان کے نزدیک بہت بڑا حضر تھا ان کے پاس لیکن جب ان سے بات کرتے ہیں تو متوجہ ہوتے تھے اس طرح سے نہیں واقعی میں کرنا تو یہ کام چاہیے لیکن ہم وقت نہیں نکال سکتے نہیں نکال پاتے ہیں یعنی اتنی دوری تھی کہ غسل وغیرہ سے بھی ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے لیکن بات سمجھا جائے ایسا نہیں تھا پھر ان سے بات چیت کی تو انہوں نے سیکھا بھی اس کو وقت لگانے کا ارادہ بھی کیا لیکن وہ سب کاروبار کی کمی کی وجہ سے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں ابھی نہیں نکل سکتے یہ ساری باتیں رکھتے تھے اکثر ہاں نماز جہاں جہاں جاتے تھے نماز میں شریک ہو جاتے سارے کارخانے میں جس نے کہا نماز میں شریک ہو جاتے اور پانچ جگہ ہمیں نماز شروع کروائی ہے ہر جگہ کہہ کر آئے کہ جیسے آپ ہمارے سے پڑھ رہے ہوں آسان نماز ان کو بتائیے بھی کہ کیسے کرنا ہے آپ نماز پڑھ سکتے کیسے نماز پڑھیں گے اگر آسانی کے ساتھ جیسے زہر اثر اگر اثر لیٹ کر دو اور مغرب قریب قریب کر دو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہو اٹھنا ان کے لیے ادھر تھا کہ ہم سوئی ڈال کے مشین چھوڑ کے کیسے اٹھ کر نماز پڑھیں بار بار ان کے سرپرست جو ہوتے تھے وہ بھی چڑھتے تھے کہ بھائی یہ بار بار کیسے اٹھ کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کے بھی بیٹھ کے باتیں سمجھا ان کو کہ آپ کا کاریگر اگر دیندار بنتا ہے تو اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے ٹھیک ہے ان کو بیٹھ کے سمجھا آپ کی جماعت کرنے کیا تاثر لیا ہے جی، سب سے بڑھا پکا ہے سب خوش ہوئے اور یہ بھی ہو کہ چھوٹے چھوٹے کارخانوں کے اندر رہنا پڑا باقاعدہ اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ ہماری جماعت جو دو حصوں میں تعلیم کرتی تھی اتنے چھوٹے کارخانوں سے بات کرتا تھا وہیں سونا بھی ہوا تو جیسے ان کی زندگیوں کو دیکھا تو مجاہدے کی صفت بھی پیدا ہوئی کہ آئندہ نکلنا چاہیے اور آسان ہے ان شاء اللہ کام سکتے ہیں مرتبہ پیدل بھی کچھ چلے تو مطلب اچھا۔ آپ کے عمل ہوتے تھے صبح کے تھے نمازیں تصویرات وغیرہ رات کا اٹھنا اللہ کا اٹھنا تشریف تھوڑا رہتے ہیں اچھا بھائی آگے کی جمع تیرہ نمبر کو ایریا دیا تھا آپ کی جماعت کون سی کی تھی تیرہ نمبر تیرہ نمبر کی اور کہاں محنت کے لیے آپ کو علاقہ دیا گیا تھا آپ کی جماعت میں کتنے ساتھی تھے ہماری جماعت میں تقریباً گیارہ ساتھی تھے چار مہینے والے کتنے تھے چار مہینے والے تین چار ساتھی تین چار ساتھی آپ کو جو علاقہ دیا گیا تھا اس میں کتنے جگہوں پر ٹھہر کر کام کرنے کو کہا گیا تھا پندرہ سولہ جگہ تھی پندرہ سولہ جگہ تھی وہ سب مسجد مدرسے والی تھی یا ایسے تھے جہاں مسلمان تھا اور مسجد مدرسہ کچھ نہیں تھا مدرسہ مسلم مطلب مسلمان بھی تھے ہاں۔ مسجد ایسے یہ پندرہ میں مسجدیں کتنی جگہ پر تھی دو جگہ مسجد دو جگہ مسجد باقی جگہ پر مدرسہ یا عبادت خانہ کتنی جگہ پر تھا لگ بھگ دس گیارہ جگہ پہ نہیں تھا مطلب۔ عبادت خانے وغیرہ عبادت کتنی جگہ نمازیں بند ہو گئی کسی جگہ الگ جا کے محنت کری سمجھایا تو نماز چالو ہوئی جب مدرسہ بند تھا تو مدرسہ کام کروایا وہاں قیام کیا دو تین جگہ الحمد پانچ کام کی محنت کر کے وہاں پانچ کام شروع للہ تعلیم شروع کروائے دس نہیں ہوتا تھا دس شروع کروایا کروائے اور دو تین جگہوں پہ ہم جا کے محنت کری تو وہاں نماز بھی شروع کری الحمد للہ یہ پٹری کہاں کے مسلمان بستے ہیں یہ پٹری پر بنگال کے بہار کے اور یو پی کے تین طبقے کے لوگ اچھے کارخانوں کے اندر زیادہ تر بہت دور دور ہے کارخانے وہاں جا کے محنت کے لیے جانا پڑتا ہے اور ان کو الحمد للہ تین چار جوڑ کیے الحمد للہ اس میں بہت کورے لوگ تھے اتنے کورے تھے کہ ان کو کلمہ بھی الحمد للہ نہیں معلوم تھا کہ بھائی کلمہ ان کو نہیں معلوم ان کو سمجھا کے ان کو بٹھایا الحمد للہ محنت کری ان کے پیچھے تو قلما الحمد للہ ان کا صحیح ہو گیا اور کتنے ایک دم یعنی کہ پہلے ایک ساتھی ہم کو ملا کہ ایک سال کے بعد آپ کی جماعت ملاقات کری ہے پہلی مرتبہ میں مسجد میں آیا ہوں ایک سال سے کوئی جمعہ نہیں بار بار وہ ایک ہی بات کو دوہراتا تھا اتنی مرتبہ اس کی ملاقات کرتے تھے الحمد للہ اس نے نماز چالو کری بار بار آتے ہماری جماعت کے پاس آ کے روتا تھا یہ ماشاء اللہ آپ کی محنت کی برکت سے یہ الحمد للہ میری نماز شروع ہو گئی تھی بہت ساری جگہوں پہ ملاقاتیں ہوئی جس سے محنت ہو کے الحمد للہ پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ملاقات کری اور ایک علاقہ تھا جو بھرواڑ چار کے کر کے علاقہ تھا وہ الحمد للہ محنت کے لے گئے پورا پورا علاقہ تھا اتنا کہ کے ان کو کچھ ہی معلوم ان کو الحمد للہ ساتھی نے محنت کر کے جب لے کر آئے ان کے پیچھے یہ ان کا کٹنا کا پروگرام تھا تو مسجد کے اندر آئے تھے ایک ساتھی دو ساتھی کہ میں ہمارے وہ مسجد سے امام سب سے مل کے کچھ کٹنا کا پروگرام کرنا تو ہم نے کہا بھائی یہ موقع اچھا ہے ان سے ملاقات کرنے کا یہ ایسا تو ملتے نہیں ہیں تو ان سے ملاقات کر کے ان کو الحمد للہ مسجد میں لے کر آئے تو ان کے پیچھے جب محنت کری تو پورا پورا مجمع نماز تو کہیں ٹائم سے پڑھتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ایسے ایسا مزدور طبقہ کہ بھائی ہمارا وہ شیڈ جو ہے رجا نہیں دیتا تو جمعہ بھی لگ بھگ نہیں پڑھتے ان کتنے جو ملے تو وہ بولتے جمعہ نہیں پڑھتے ہم ان کو بیٹھ کے الحمد للہ ان کے پیچھے محنت کری وہ بیس پندرہ سے بیس لوگ تھے الحمد للہ ان کا کلمہ بھی صحیح کرایا نماز بھی سکھائی الحمد للہ دین کی بات بھی ان کے عالم تھے الحمد للہ تو ان کے دین کی بات بھی کری الحمد للہ بہت اچھا کام ہوا ان کو ایسا مسلمان ملا جس سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہو ہاں ایسے ملے الحمد للہ سے پہلی بار ملاقات ہاں پہلی مرتبہ ملاقات جماعت کی لائن سے پہلی مرتبہ ملاقات وہ کیا کہہ رہے تھے آپ حضرت نے ان سے ملاقاتیں کی انہوں نے آپ کے ملنے کو کیسا محسوس کیا کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہے تھے ملاقات کر کے کہ بھائی آپ ماشاء اللہ اسی محنت کرتے ہیں الحمد للہ آپ پہلی مرتبہ ہمارے سے ملے ہم نے پوچھا کہ میں ملاقات نہیں کری کہ نہیں کوئی ملاقات نہیں ایسے مسجد سے ملاقات ہوتی تھی یعنی تو جماعت کی لائن سے میری ملاقات اچھا یہ کے ساتھ ہوتے تھے نہیں یہ ہوتے تھے زیادہ تر مسجد کے اطراف میں جو رہتے ہیں وہ سب مطلب میں فیملی والے آپ کے اطراف میں جو ہے فکر کی بات کی وہاں مستور کا کوئی پروگرام کیا ہو ہاں۔ یا ان کے مستورات نے آپ کی کوئی بات سنی دو جگہ شاید <coughs> تین جگہ مستور کا پروگرام ہوا الحمد للہ تینوں جگہ الحمد للہ ہمارے شادی کے آپ نے ماشاء اللہ اچھا کیا تین جگہ کیا باقی جگہ پر کیوں نہیں کیا باقی جگہ مطلب اکیلے رہے ہاں، اچھی بات ماشاء اللہ اور آپ کی جماعت خوش رہی سب ساتھ خوش رہے آپ کی جماعت کے کیا تاثرات ہیں الحمد للہ <laughs> محنت کے لیے ایسا ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے سورج شہر میں ہماری موجودگی میں ایسی بڑی بڑی کالونیاں ہیں اور مسلمان کا اتنا بڑا جمع غفیر اور ہم ان کے بیچ میں زندہ ہے اور یہ مسلمان ایسا رہے تو ہمارا جینا ان کے درمیان میں کیسے ہم رہ رہے ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں تو ہماری موجودگی میں مسلمان اتنا بڑا فریضہ چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بیچ میں ہیں اور ہم سب دین والے اور ہمارے درمیان میں مسلمان اس دے دینی کے ساتھ جیتا ہو ہمیں کیسے کھانا اچھا لگے کیسے سونا اچھا لگے چل آپ کو بہت بہت آپ تو بڑا جان کر کے آئے ہو کہ جی، ماشاء اللہ ہم سب سے مل کر آئے اللہ خیر دے ٹھیک ہے کہاں کی جماعت تھی تین جگہ کے ساتھی تھے گیارہ بارڈولی بندہ کون سا زون آپ کو محنت کے لیے دیا گیا تھا آٹھ نمبر کتنے ساتھی تھے آپ نو سات آپ مائک کے سامنے رکھ کر بولے جی نو ساتھی میں کتنے چار مہینے والے تھے چار مہینے والے پانچ ساتھی پانچ ساتھی آپ کو کہاں کام کے لیے بھیجا تھا یہ نمبر آٹھ کے اندر اللہ فارم بڑواڑا کتنی جگہ تھی وہ بائیس جگہ جگہ تھی یہ بائیس جگہ آباد مسجد مدرسہ وہاں تھا یا وہاں سے کوئی ٹھیا ٹھکانا کچھ ایسی نو مسجدیں تھی جہاں قیام ہو سکتا نو مسجدیں تھی وہاں قیام یہ جو آپ کو قیام کی جگہ دی تھی اس میں نو مسجدیں جہاں سال بھر عمومی جماعت بھی ٹھہرتی ہے ایسی جگہ تھی ہاں جی اچھا اور باقی جگہ باقی جگہ جا کر کام کیا قیام مسجد میں رہا اور وہاں جا کر کام کیا اچھا یہ نو مسجدوں کے ایریا میں تو عمومی جمع جاتی ہے جو آپ کو علاقہ دیا گیا اس کے علاوہ اور بھی وہاں کالونیاں تھیں جہاں مسلمان ہیں چاہے وہاں مسجد نہیں ہے لیکن مسلمان ہے ایسا علاقہ تھا ہاں۔ کارخانے بہت میرے ہم کو مسجد سے بہت دور ہاں۔ کارخانوں میں پچیس چالیس پچاس ساتھی کنسٹرکشن ہے وہاں ڈیڑھ سو ساتھی بہار کے تھے جن کو جوڑا ماشاء اللہ نہیں ایک بات ہو جاتی اور تو یہ آپ لیکن نو مسجد کے علاوہ جا کے کارخانے بہت تھے اور دور دور تھے ہاں جی، ہاں جی۔ تو آپ ان مسجدوں میں قیام کرنے کے بجائے ان کارخانوں کے بیچ میں اس مسلمانوں کے بیچ میں آپ نے قیام کیا جن جی، کو قیام ہم نے پوچھا ہی اس کے لیے لیکن وہ غیر مسلم کے مالک سے پرمیشن کے لیے ڈرتے رہا نہیں ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کارخانوں میں قیام کیا ہم یہ نہیں کہہ رہے جی کارخانے کے باہر جو جگہ ہوتی ہے نا جی، وہاں آپ اپنا خیمہ ویمہ ڈال کر اپنا قیام کر لیتے ہاں، تو وہ مسلمان جو دور دور ہے جو نہیں آ پا رہا ان سے ملنے میں آسانی ہوتی ان کو اپنے وہاں لانے میں آسانی ہوتی اپنے وہاں عمل میں شریک کرنے میں آسانی ہوتی تو آپ نے ایسے کوئی قیام کی شکل نہیں بنائی ایسا کچھ نہیں کیا جی۔ آپ کے پاس خیمہ تھا ٹینٹ تھا جی۔ آپ کو رونگی کی بات میں ٹینٹ کا نہیں کہا تھا نہیں بتایا تھا شاید بتایا ہوگا لیکن آپ بھول گئے ہوں گے جی، باقی اکثر بتاتے ہیں ماشاء اللہ آدھا گھنٹہ ہوتا تھا اتنا دور ہوتا اتنا دور ہوتا کیا بھائی کیا اور مال بال ہوتا تھا ایک مال دو مال تین مال چار مال تو وہاں جا کر ان کو جوڑ کر نہیں غیر مانس مسجدوں میں تو ٹھیک ہے اصل میں یہ ہماری جماعتیں جو ہے کہ بھائی مسلمان ہے لیکن دو کلو میٹر پر ہے تین کلو میٹر پر ہے ظاہر بات ہے کہ پنج وقتہ نماز کے لیے تو اس کے لیے آنا کوئی آسان بات نہیں الحمد للہ سورت کی جماعتوں نے کئی جگہ پر یہ کیا کہ وہاں کہا تو جاتا ہے کہ وہ مسجد لیکن انہوں نے ایک کلو میٹر دور مسجد سے کسی جگہ پڑاؤ ڈال دیں وہاں مسلمانوں کو آپ بٹھانا ان سے بات کرنا ان کو قریب کرنا یہ آسان ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تو جماعت نے سڑک کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور پھر اگلی مرتبہ گئے تو وہاں ماشاء اللہ عبادت گاہ بن گئی اور پھر اس سے اگلی مرتبہ گئے تو پھر وہاں مسجد بن گئی بنیاد ہماری جماعتیں یہ ہوتی ہے کہ ان کے قیام کی وجہ سے ہفتہ لشان ہوں وہاں مسجدیں بنا دیتے اور وہاں کام شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے کہ طلب والے مسلمان کو بھی دو کلومیٹر نماز کے لیے آنا آسان بات نہیں ہوتی تو یہ طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسجدوں میں نہیں آتا اچھا ہماری جماعت گئی ایک مرتبہ ملاقات کر کے چلی آئی دو کلومیٹر میٹر تین کلو چار کلومیٹر چلو نا وہاں دور گئی ملاقات کر کے چلے آئے اب اس سے دوبارہ ملاقات وہ چاہتا بھی ہے کہ آپ سے بات کرے تو وہ آ نہیں سکتا اگر ہماری جماعتوں کو یہ روانگی میں ترغیب دی جائے کہ بھائی مسجد ٹھیک ہے آپ مسجد میں ٹھہرے ہیں لیکن وہاں آپ دیکھیں کہ اگر دور جگہ ہے تو پھر آپ اپنا پڑاؤ وہاں ڈالیں ہماری زون کی جماعتوں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ان کا قیام ایسی جگہ پر ہوگا کہ جہاں عام طور پر مسلمان جمع نہیں ہوتا مسجدیں ہماری عام جماعتیں ہیں لیکن ان جماعتوں کی ان کے لیے تو پہلے سے کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں مسجد یا مکتب کچھ بھی نہ ہو وہاں پڑا ہو ڈال اور اللہ کو ان پر رحم آ جاتا ہے اس لیے کہ اچھا خاصا ماشاء اللہ فلیٹ والا آدمی ہے کار والا آدمی ہے سب کچھ ہے لیکن ایک فٹ پاتھ پر وہاں سویا ہوا ہے اب جب صبح کو اٹھتا ہے تو روزانہ گھر پر تو سامنے بیت الخلا ہوتا ہے آگے ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ آدمی اٹھ کر کے پھر جگہ ڈھونڈتا ہے کہ بھائی پیشاب سے فارغ ہونا ہے کہاں جاؤ اور جس طریقے سے فقیر پڑے ہوئے ہیں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے اللہ کو تر سکتا ہے انداز تو لگاؤ کہ ہر تالا شاد ہو اسے اس حال میں میرا بندہ کیوں یہاں پڑا ہے یہ کیوں پڑا ہے اس کے پاس کچھ بھی سب کچھ ہے نہ مال کے لیے نہ پیسے کے لیے میرا بندہ یہاں کیوں پڑا یہ ہدایت چاہتا ہے یہ امت میں دین چاہتا ہے حق لاک شاہوں کو ترس آ گیا تو پھر اللہ پاک کے فیصلے ہو گئے تو جہاں اوروں کو ہدایت ملے گی یہ نواز لیا جائے گا اللہ اسے بہت اونچا دے دیں اس لیے ہماری جماعتوں میں یہ کہ آپ کے ذریعے سے ٹھیے بنتے چلے جائے دنیا میں مقامات بنتے چلے جائیں ایک ایک جماعت آئے کہ بھائی اتنی جگہ تھی الحمدللہ ہم یہاں ٹھہرے چوبیس گھنٹے ہم یہاں اڑتالیس گھنٹے ٹھہرے ہم یہاں مسجد تھی نہ مدرسہ تھا ادھر ادھر سے پانی لاتے تھے اور ادھر سے یہ کرتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ شاء آپ کو بھی اور چلنے والوں کو بھی قیمتی بنائے گی اور ان کے ذریعے سے فیصلے ہدایت کے ہوں سمجھ اس لیے ہماری جماعتوں کو ذرا خصوصی طور پر ہدایات اس کو لایا جائے اور اس کا آسان تب تک جیسے مواد نے کہا ٹینٹ ہوتا ہے تو پھر سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اور ٹینٹ نہیں ہوتا تو سمجھ میں جس جماعت کے پاس کھانے کے برتن نہ ہو اس کو پکانا سمجھ میں آئے گا بولو نا یہ آئے گا ٹینٹ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا یار یہاں پڑاؤ ڈالا جا سکتا ہے یہاں ڈالا جا سکتا ہے یہاں ڈالا جا سکتا ہے ترتیب کر سکتا جی اور ایک نفع اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب آدھے گھنٹے کے فاصلے پر مسلمان رہتا ہے ہم دیکھیں ہمارے محلے میں دس منٹ کی مسجد تو وہاں مسلمان سستی کرتا ہے تو جب تم ٹینٹ ڈال کر وہاں قیام کرو گے تو انہیں اتنا بڑا فریضہ کتنی آسانی سے ادا ہو سکتا ہے اس کا شعور ہوگا کہ ماشاءاللہ یہ حضرات نے یہاں قیام کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ تو بہت آسان ہے تو آپ ان کو سمجھاؤ گے بھائی جس طرح ہم آسانی سے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ بھی یہاں پڑھ سکتے ہو تو یہ آسانی سے نماز زندہ ہو جاتی ہے اور ایمان والے میں نماز کا زندہ ہونا یہ بڑی بات ہے اس لیے آئندہ اس کا ضرور خیال کریں ٹھیک ہے ان سب ساتھی خوش تھے آپ کے اور ان ساتھیوں کتنی ملاقاتیں ٹوٹل ہوئی آپ کی چھبیس سو ملاقات چھبیس سو جگہ مدرسے قائم آئیں شروع ہوئے رات میں ہاں اور پچیس سے زیادہ ساتھیوں کو کلمہ سکھایا کتنے پچیس واہ واہ واہ واہ واہ واہ بڑی بات اور اکثر جگہ علماء کرام نے ساتھ دیا ہمارا ہاں۔ اور علماء کرام ساتھ آ کے ملاقات میں بیٹھتے جب ان کے حالات سنتے تو علماء کرام خود بہت فکر میں آ جاتے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور دو علماء کرام نے کہا کہ رات کو مدد سے ہم چلائیں گے انشاءاللہ ہم اچھا۔ یہاں پر پڑھنے آتے تھے سورہ بکرا پڑھنے آتے تھے لیکن ہم کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ کام کرنے والوں کو کلمہ بھی نہیں آتا تو دو جگہ مدرسہ قائم ہوئے دو مسجدوں کے اندر مسجد جماعت نہیں تھی قائم کی ماشاء اللہ گز بھی ہو رہا ماشاء اللہ وہاں پر اور بہت سے حافظ قرآن ایسے ملے بہار کے جو قرآن بھول گئے ہیں تو قرمائے اکرام بھی ساتھ تھے تو ان کو بھی فکر پیدا ہو کہ حافظ قرآن اتنا بڑا طبقہ ہے جو قرآن بھول گیا ہے تو کہا ہم اپنے قرآن کو انشاءاللہ شاء اللہ کرم کے پاس جا کر صحیح کریں گے اور ان شاء اللہ روزار پر سبق لے گی ان شاء اللہ تو حافظ قرآن بھی حرکت میں آئے اور بہت سے کارخانوں میں ایسے تھے کہ عالم بھی تھے اور وہ کارخانے کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی فکر مند کیا کہ آپ ذرا مسجد دور ہے اور آنا مشکل ہے تو جماعت سے نماز یہیں پر ہو جائے تو چار پانچ جگہ پر نمازی شروع ہو گئے ماشاء اللہ بڑی بات ہو گئی ماشاء اللہ اللہ آپ کو بہت بہت ایک جگہ ایسی تھی انور جہاں بائیس سال سے کوئی گشت نہیں ہوا تھا بائیس سال سے وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا گشت کی نماز اگر داخل ہوتی تو ان کو وہ مار کھانا پڑتا ایسا علاقہ تھا تو اللہ کا فضل ہوا ایک ساتھی ان کے داماد تھے کچھ کام میں لگے تھے ان کو فکر پیدا ہوئی وہ آئی اور پھر متولیس صاحب جو ہے وہ بھی غیر مانوس اور وہی باپو کے بھائی تھے اور مسجد کے ٹرسٹی بھی تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر جماعت کو لے کر آؤ تو بائیس سال کے بعد جماعت کو لے کر گئے انہوں نے کھلایا اور کہا کہ کچھ دن کی بات بھی کرو دن کی بات بھی اور دعا بھی کرو ماشاء اللہ اور بہت روئے وہ ان کے لڑکے بھی پانچ دس پہ لڑکے کو تین دن کے لیے ماشاء اللہ انہوں نے آمادہ کیا ہمارے ساتھ انسا کا ہو تو اٹھا بائیس سال کے بعد پہلی مرتبہ یہ جماعت وہاں پہنچی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو سے پہلے زون کی جماعت میں چلے ہیں جی۔ جی۔ کتنے سال کیا کرتے اور یہ درمیان میں آپ کے چلے بھی لگے ہوں گے گہرے زون میں زون کی جماعت میں اور دوسری جگہ جو عام جماعتیں جاتی ہیں ہماری چاہے مختلف صوبوں میں اس میں کیا فرق پایا آپ نے یہاں پر جا کر ڈھونڈنا پڑتا ہے مسلمان کہاں ہے نہیں وہ اس سے چھوڑتے اپنے اندر میں کیا کیفیت میں فرق ہے اپنے اندر یہ یعنی امت کا درد اور غم پیدا ہوتا ہے کہ بھائی امت اس حال کے اندر بھی ہے اور یہ کہ اطراف میں ہمارے مدارس بھی ہے علاقہ اچھا ہے زندہ ہمارے گجرات میں بہت اچھی ہے لیکن جب اندر گھستے ہو پتہ چلتا ہے کہ اب بھی دین کی محنت بہت ضروری ہے اور بہت کام باقی اچھا دوسری جماعتوں کے مقابلے میں زون میں مجاہدہ زیادہ ہے جی۔ ہے نا جی۔ تو دل اس میں لگتا ہے کہ وہاں لگتا ہے زیادہ تو اچھا لگتا ہے مجاہدے کے ساتھ کام کرنے کے اندر جو راتوں کو بلا کر بھی ہے اور ساتھیوں کی ہمت بھی بڑھتی ہے مشالہ اور ساتھی دعا والے بنتے ہیں اللہ چلو جی، جماعت تھی آپ کی ہمارے الکرمبر نمبر ایک اور الکرمبر نمبر پانچ کی مخلوط جماعت تھی آپ کو کون سا علاقہ دیا گیا تھا کو جی روڈ چل اطراف نانا وراچا کاپودرا اور علاقہ کتنے ساتھی تھے ہم لوگ چھ ساتھی تھے چھ ساتھی اور چار تھے آپ کو جو علاقہ دیا گیا وہاں مسجد مدرسہ تھا یا بغیر اس کے دیہات تھے جو علاقہ دیا گیا تھا اس میں کتنی جگہ پر مسجد تھی دو جگہ مسجد تھی اور دو عبادت تھے چار آپ نے کتنی جگہ پر قیام کیا تقریباً قیام کیا آٹھ جگہ تو چار جگہ ان چاروں جگہ پر دو مسجد تو خانوں میں کیا جی ہاں دوسری چار کہاں قیام کیا چار کارخانوں میں قیام کیا چھ جگہ قیام کیا کارخانوں میں قیام کیا جی آپ ٹینٹ لے کر گئے تھے نہیں ٹینٹ لے کے نہیں ایک گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کی جماعتیں چلے نا تو کسی کی پرائیویٹ مالک کی جگہوں سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے کوئی کامن جگہ پر قیام کریں نہ کسی کی عبادت گاہوں میں ہمارا قیام ہو نہ کسی کے مالکی کے مکانوں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیہات جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں آپس میں کھینچا تانی ذرا ہوتی ہے فیملیوں میں دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں انبن ہوتی ہے اگر ہم کسی کی مالکی کی جگہ پر رکتے ہیں نا تو جن سے ان کی انبن ہوتی ہے وہاں وہ ملاقات میں آنے سے ذرا پرہیز کرتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے آپس میں کچھ قضیہ ہوا ہوتا ہے تو ایک جو بات تھوڑے لوگوں کو ہم بات پہنچا سکتے ہیں دوسرے لوگ اس جگہ پر آتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کا قیام کامن جگہ پر ہوگا تو وہاں کے سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور سب کو لانا آسان ہوگا اس لیے ہمیں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ کامن جگہ پر ہماری کہیں بھی قیام ہو اور کی عبادت گاہوں سے بھی بچے ہیں ان چیزوں سے بھی بچے کامن جگہ پر ہمارا قیام ہو اور یہ اس وقت آسان ہوتا ہے جب ہمارے پاس ٹینٹ ہو اب تو پوری دنیا ٹینٹ میں رہنے کے اس پر جا رہی ہے اب دیکھو لوگ سمندروں میں گھومنے جاتے ہیں کس میں رہتے ہیں ارے بولو اور پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ اور جنگلوں میں جاتے ہیں وہ تو پکنک پر جاتے ہیں وہ وہ سارے ٹینٹ میں لیکن ہماری نسبت اللہ کی نسبت پر ہے تو ہمیں اس پر اجر ملے گا اور ٹینٹ میں قیام کر کے ان اعمال کے کرنے سے سب سے بڑا نفع یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یہ بات آتا ہے کہ بھائی یہ کام کرنا تو بہت آسان ہے یہ کام حضور نے ہو مسجد ہوں کہ پوری دنیا کی زمین ہمارے لیے مسجد ہے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس کو اتنا آسان کر کے بتانا ہے کہ ان کو ایسا لگے ورنہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا اس نماز پڑھنی ہو اس کے لیے تو زمین چاہیے پھر مسجد کی بلڈنگ چاہیے پھر اس کے لیے بھنڈور چاہیے تو بڑا پروسیجر ہے اس کو کوئی کرتا ہی نہیں اب مان لو کہ آپ نے ٹینٹ ڈال دیا اور آپ نے عمل کیا وہ دیکھیں گے کہیں یہ تو بہت آسان ہے کہ یہ تو سب آدمی کر سکتے ہیں تو لوگوں کو ملنے میں بھی اس میں تعاون ملتا ہے اور دین کو زندہ کرنے میں بھی ان عمل سے تعاون ملتا ہے اس لیے سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آئندہ اس کا خیال کریں گے ہے نا کہ مالکی کی جگہوں پر قیام سے یا عبادت گاہوں کے قیام سے کامن جگہوں پر قیام کریں گے ماشاء اللہ چلو وہاں کہاں کے مسلمان تھے اس پٹی پر زیادہ تر بنگال کے مسلمان تھے بنگال کے مسلمان تھے ماشاء اللہ کتنے لوگوں سے آپ کے سفر میں ملاقات ہوئی ملاقات کی ہم نے صحیح تعداد تو نہیں لکھی لیکن کافی ملاقاتیں ہوئی اچھا ان کے حالات کیسے تھے دینی حالات میں قیام کے درمیان دیکھا کہ دین کے اعتبار سے جمعہ جمعہ آٹھ دن نماز پڑھتے تھے کارخانوں کے اندر حافظ بھی تھے عالم بھی تھے لیکن وہ بالکل نماز سے دور ہو چکے تھے یہاں تک کہ چہرہ بھی نکل چکا تھا اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہم نے دیکھے تیرہ چودہ سال کے پندرہ سال کے بچے بھی کام کر رہے نہ دنیا کی پڑھائی ہے نہ دین کی پڑھائی ان کے پاس ہم نے ان کو ترغیب دی بچوں کو اور دو ایک بچوں کو مدرسے میں داخل کرانے کے لیے لے بھی گئے اور کوشش بھی داخل کرانے کی لیکن وہ داخل ہوئے نہیں لیکن کوشش چالو ہے ہماری اور کچھ علاقے کے اندر غلط نسل کی بھی ترتیب تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی دو ساتھی کو نقد تفصیل کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا بھی چالیس دن کے لیے اور ایک علاقے کے اندر ایک مسلمان مرتد ہو چکا تھا ہجڑا بن گیا تھا اس کی بھی فکر کے اس کو بھی دین پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ملاقات چالو ہے اس کی آپ حضرات ہم سے ملے تو حضرات کے کیا تاثرات تھے بس وہ ملاقات جب ہم کرتے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں اتنا سب ہمارے پیچھے وقت دیتے ہو اتنا جان مال لگاتے ہو اتنا مجاہدے کے ساتھ قیام کرتے ہو وہ بہت خوش ہوتے تھے ایسا کہ وہاں کے غیر مسلم بھی ہم سے متاثر ہوتے تھے جو کاٹا میں میرے اطراف میں جو رہتے تھے کہ آپ لوگ مسلمان میں اتنی محنت کر ہم کو بھی لے جاؤ اچھا ہاں، ہم کتنا آپ کی ترتیب بنائیں گے آپ کیا کرتے تھے بنائیں گے آپ کی کہا ہے ہم اپنے ایمان والوں کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے ہے نا حضرت ہم تو پہلے بات فرماتے تھے کہ ایک ایمان والے کو اپنے ایمان پر بچانا یہ دوسرے سو کو لانے سے زیادہ ہے تو ہماری محنت کا میدان مسلمان ہے ہم ان پر محنت کریں گے بھائی دو دو کاغذ کیچڑ میں گرے ہوئے ہیں ایک پر کلمہ پڑا ہوا ہے اور ایک بغیر کلمے کا ہے پورا ہے تو آپ نے دونوں کو کیچڑ میں پڑا ہوا دیکھا کون سے کو اٹھاؤ ہوئے تو کل میں والے پر نا تو یہ ہمارا محنت کا میدان ہے اس لیے سے کوشش کریں گے ماشاء اللہ اور یہ جو جہاں جہاں عبادت خانے نہیں تھے اور وہاں مسلمان تھا وہاں اذان نماز شروع ہو اس کی آپ نے کوئی فکر کی جی سنی ہاں، احمد کے اندر ہم نے نماز شروع کرا دی الحمد للہ نماز شروع ہو گئی ترتیب ابھی بھی نماز چالو ہوئی وہاں پر لیکن ایک کارخانے کے اندر اور ایک جگہ پر بچے کافی تھے چھوٹے چھوٹے بچے وہ مکتب نہیں تھا الحمد للہ ہم نے وہاں مکتب شروع کرایا ایک سات ہزار پگار کے اندر ایک استاد کو الحمد للہ مقصد چالو ہے ابھی انیس بچے وہاں پڑھتے ہیں بس اس کی کوشش کریں ہمیشہ یہ جماعت بھی آئندہ بھی کہ مسلمانوں کی آبادی ہو وہاں ان کی اذان نماز شروع ہو جانی چاہیے حضرت شیخ نے فضل کی کتاب میں لکھا نا جن بستیوں میں اذان ہوتی ہے وہاں وہ بستیاں شیطان کے تسلط سے نکلتی ہے اذان بہت بڑا عمل ہے شیطان ایسا بھگتا ہے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی حیاتی میں جہاں محلہ بڑھا وہاں مسجد بنا دی جہاں محلہ بڑھا وہاں مسجد بنا دی حضور کا قیام کے زمانے میں مدینہ منورہ بہت چھوٹا تھا وہ تو حضور کے بعد بڑا ہوا حضور کے زمانے میں سات مسجدیں دوسری بن گئی تھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں محلوں میں کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوئی وہاں مسجد بنا دی جمعہ پڑھنے لوگ یہاں آتے تھے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کان پر اللہ رسول کی آواز پڑے گی اذان کی آواز ہوگی نا تو یہ مردوں کے اور عورتوں کے بچوں کے کان پر آواز پڑے گی ورنہ تو یہ دیہات والے جہاں اذان نماز نہیں ہوتی ان کے کانوں پر زمانہ گزر جاتا ہے اللہ اکبر کی آواز کان پر نہیں پڑتی ایک ایک سال گرداری سنا رہے تھے کہ کسی دکان والے سے ملنے گئے کہ یہاں اذان نماز نہیں ہوتی پھر آپ سب سنتے ہو کہ جب ہم شہر میں جاتے ہیں تو اللہ کی بات سنتے ہیں اذان کی آواز شہر میں جاتے ہیں تو تو پھر پوچھا کب جاتے ہو کبھی چھ مہینے ہو جائیں کبھی سال ہو جائیں تو ان کے کان پر اللہ رسول کی آواز پڑتی ہے اب اس محلے میں کھیلنے والے بچے اور یہ سارے ساری آوازیں روز سنتے ہیں کم سے کم اللہ کے آواز پڑے گی یہ شاعر اسلام میں سے ہیں مسجد کے مینارے مسجدیں تو یہ جب وہ دیکھتے ہیں تو یہ دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ ان کو سنبھال لیتا ہے ہم لوگ گیر میں گئے تھے جماعت میں تو وہاں شی برادری رہتی ہے تو میں ان سے بائیس کلو میٹر سے ہم لوگوں کا وہاں سفر ہوا تو مجھے بہت تجب ہوا کہ ماشاءاللہ یہ لوگ یہاں ہیں اور اتنے سال ہو گئے اور تو وہ کہنے لگے کہ یہاں ایک درگاہ بنی ہوئی ہے اس درگاہ کی برکت سے یہ اسلام پر باقی ہے ایک درگاہ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درگاہ والا جو ہے ہم وہی دھرم والے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو وہاں پہنچا دیا وہ بزرگ کو اور خبر بنوا دی کہ وہ قبر کے سہارے سے اللہ نے ان کی حفاظت کر لی تو اللہ ذریعہ بناتا ہے ورنہ اور بہت ساری ان پر محنتیں ہوئی تھی تو یہ جو چیز ہے مسجد شروع ہو جانا نماز ان کی شروع ہو جانا یہ ان کے دین اور اسلام کی حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے ورنہ یہ غربت کی وجہ سے آدمی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی فقیری آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے اس لیے ہم کوشش کریں کہ کوئی بستی مسلمانوں کی دو مکانوں کی چار مکانوں کی ہو وہ اجتماعی نماز پر جمع ہو جانی چاہیے سمجھ بات پاتا اجتماعی نماز تو بہت بڑی وہ حفاظت کا ذریعہ ہے کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ بہت اچھی بات یہ چار کارخانوں جو اور اس کے لیے یہ بات جو ہے ہم مسجد بنا دیں گے زمین خریدیں گے یہ کسی سے ہم باتیں نہیں کریں گے برابر ہمارے وہاں چندہ نہیں ہے بھنڈور ہم نہیں جمع کریں گے بلکہ کیا وہ آسان کرتے دیکھو جیسے ہم نے ٹین ڈالا ہے ہم پڑھتے ہیں ایسے تم بھی پڑھ لو اور جس بستی میں جو لیول کے جیون ہو اسی لیول کا ان کا چھاپڑا بنا دو بھائی چار بمبو گھاڑ دیے میڑیاں ڈال دیا ہماری نبی کی مسجد ایک زمانے تک چھتی نہیں تھی نیچے فرش نہیں تھا تو نماز ہو رہی تھی اس لیے ہم اس کو آسان کر رہے ہیں اور اس کی آسان سیمپل ہمارا ٹینٹ ہے ہم نے خود بنا دیا تو وہ دیکھیں گے کہ یار یہ جب ٹینٹ میں یہ پڑھ سکتے تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کوشش کریں کوئی دیہات ایسا نہ چھوٹے جہاں مسلمان ہو اور وہاں آزاد نماز نہ ہوتی کریں گے اس کی فکر ماشاء اللہ بہت اچھی بات اگلی دن جی آپ کی جماعت کہاں کی تھی ہماری ہلکا نمبر بیس کی جماعت تھی اور کتنے ساتھی تھے بارہ ساتھی تھے کتنے چار مہینے والے تھے آٹھ ساتھی آپ کو محنت کے لیے کون سا علاقہ دیا گیا تھا اون کا علاقہ پچیس نمبر اون کا علاقہ وہاں کتنی جگہ آپ کو دی گئی تھی محنت کے لیے اٹھارہ جگہ دی گئی اٹھارہ جگہ دی گئی اس میں مسجد مدرسہ والی کتنی جگہ تھی اکثر جگہ مسجد مدرسہ والی تھی آدھ جگہ دو جگہ یہاں سال بھر جماعت جاتی ہے اس جگہ پر جی، ہاں۔ جی۔ سال بھر جماعت جاتی ہے تو وہاں آپ لوگوں نے ان مسجدوں میں قیام کیا جی۔ تو آپ نے اس مسجد کے اطراف پر جو عام جماعتیں محنت کرتے انہیں پر محنت کی یا اس وہاں رہ کر اور کس علاقے والا پر محنت کی وہاں اکثر لوگ جو ہے غیر مانو ایسے تھے جو بات کرتے ان لوگوں پر بھی محنت کی کوشش کی گئی گئے بھی ہم کافی جگہ اور کچھ لوگ ایسے تھے یعنی مہمان جماعتیں جو آتی ہے اکثر وہ ریبر ملتے تھے تو اطراف کے دس پندرہ بیس پچیس مکانوں تک پہنچتی تھی اس کے علاوہ آبادیاں بہت بڑی بڑی ہوتی تھی وہاں تک یہ جماعتیں نہیں پہنچ پاتی تھی تو وہاں محنت ہی الحمد للہ ماشاء اللہ تو اس میں کتنے مکانوں تک کتنے لوگوں تک آپ کا پہنچنا ہوا پورے چلے کے اندر ہماری سترہ سو ملاقاتیں ہوئی ہاں۔ اور چلہ تو ہمارا تاریخ بدلنے کی وجہ سے جلدی ختم ہو گیا اجتماع سے پہلے پھر ہماری جماعت تین دن اور گئی ہاں۔ اور ابھی یہاں آئیے کام کرتے ہوئے اچھا۔ دو تین دن کے اندر ہماری تقریباً دو سو کے قریب ملاقات ہوئی ماشاء اللہ تو یہ جو چودہ سو آپ نے ملاقات کی گئی ایسے لوگوں کی ملاقاتیں آپ کے جن سے عام جماعتیں ہماری ملاقاتیں کم کر پاتی ہیں جی کیسے پایا مسلمانوں کے حالات وہاں کیا تھے جو ہے شراب کے اڈے وغیرہ تھے وہاں ہم نے جوڑ کے اور ان کو لا کر جو ہے بٹھایا اجتماع کی تاریخ بتائی اور اجتماع کے لیے ان کو آمدہ کیا انہوں نے ارادہ کیا لیکن درمیان کے چلے کے درمیان میں تاریخ بدل گئی واپس ہم نے دعوت چلانے کی کوشش کی لیکن اتنا قابو نہیں کر سکے جتنا پہلے کر سکتے جی۔ تو کیسا ہوا پھر کتنے لوگ آپ کے پاس اس دوران میں آئے اور انہوں نے کیا مال کچھ کیا کیسا نقد ساتھی تعلیم کے دوران ہم لوگ لاتے تھے تو تقریباً آٹھ ساتھی پانچ ساتھی اکثر آتے تھے کچھ کبھی آدھا گھنٹہ کبھی ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ بتاتے تھے اور ایک جگہ ہم نے مقصد بھی آخر آخر میں یعنی ہم نے کرائے کی جگہ بہت ڈھونڈی کرائے سے کوئی کمرہ مل جائے تو تلاش کرتے رہے تو آخر میں ایک جگہ ملی تو وہاں ہم نے مقصد قائم کیا وہاں اتنی مزید جماعت اتنی پالنی ہے لیکن ان کو ترغیب دی کہ یہاں آپ آہستہ سے نماز بھی شروع کرو اور کم از کم جو ہے یہاں گز ہفتے میں ایک مرتبہ شروع ہو گیا کل بھی ہم ترکیب دے کے آئے اچھا۔ اور یہاں جو برائی آپ کی اڈے وغیرہ اس پر آپ نے کیا کیا وہاں ان کو رات کے وقت کے اندر دو تین مرتبہ جوڑ کے ملاقات کی اور اجتماع کی تاریخ میں لیکن وہاں علاقہ کافی بڑا تھا تو دوسری مرتبہ اس طرف جانا نہیں ہوا بس کوشش اس کی کریں کہ جہاں پہ برائی نظر آئے نا اس کو ہم ان برائی اڈے چلانے والے یا ان کی ہم برائیاں بیان نہیں کریں گے جی، جی۔ ہم ان پر اپنی محنت کریں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سارے خرافات موجود تھے لیکن انہیں ایمان اور معروفات اتنی سمجھائی حضرت جی فرماتے تھے کہ معروفات کے راستے سے ہم منقرات کو ختم کریں گے جی۔ ہم اس چیزوں کی برائیاں نہیں بیان کریں گے حضرت فرماتے تھے ماں صاحب کے ملفوظ ہے کہ ان کو اپنی برائیاں اپنی محبوب چیز بن چکی ہے اس کو تم برائی بیان کرو گے تو ان کو برا لگے گا تو یہ ہم ذہن میں رکھیں اگلی جماعت نے بھی کوئی کاروباری سنائی تھی کہ ایسا ہو رہا تھا ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ ہم نہیں کریں گے ہم تو بھائی اندھیرا ہے تو لائٹ جلا دو تو اندھیرا خود ہی ختم ہو جائے گا ایک آدمی بے نماز ہے تو اس کو بے نمازی کی وزید سنائی ہم نے کہ بھائی بے نماز میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا تو اس سے کام نہیں بنے گا اس کو نماز پڑھنے کے فضائل سنا ہمارے طلبہ کی جماعت ایک آئی ہے ہم لوگ دیوبند سے آئے تھے بھروچ میں تو ایک مداری وہاں پہ آیا ہوا تھا وہ چاہتا تھا پتا نہیں کیا تھا ہماری جو جماعت کے ہم سب طلبہ تھے تو طالب علم سب تھے تو ملاقات کی تو ایک چاچا سے کی چاچا مسجد میں چلو وہ چاچا سے کہا تو کہنے لگے کہ میں تو نہیں آتا ہوں یہاں کھیل بتاؤں گا ایسا ایسا تو طالب علم نے سنایا چاچا مسجد چلو اور ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں نا تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے اس کا جہنم میں جانا ضروری ہو جاتا ہے تو چاچا کہنے لگا اچھا ایک نماز میں ایسا ہوتا ہے میں تو اتنے سال سے پڑھا میرا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا میں نہیں آتا ہوں یہ بات ہوئی یہ ہنسنے کے بعد یہ منفی بات ہوئی یہ منفی بات یہ بات جو ہے نا وہاں ایک بھروچ کے ملک حاجی صاحب تھے چاچا صاحب وہ سب باتیں سن رہے تھے تو تھوڑی دیر ہوئی انہوں نے کہا مل سب تعلیم ہم جائیں گے تو وہ گئے اور تھوڑی دیر ہوئی چاچا کو لے کر آ گئے وہ چاچا جو تھے نا ان کو لے کر کیسے لے کر آ گئے تو وہاں گئے اور بیٹھے ان کے پاس سر خرید پوچھی اور اس کے بعد پھر کیسا چل رہا ہے دھندا وندا تو بس ایسا ایسا بہت ذرا ایسا دندا چل رہا ہے کہا یہاں مولوی صاحب لوگ مسجد میں آئے ہیں مولانا صاحب لوگ مسجد میں آئے ہیں ان سے دعا کروا تو کام ہو جائے گا کام دعا کروا دیں گے وہ مسجد میں لے کر آ گئے تو یہ ہوتا ہے ہم معروفات کے راستے سے منکرات کو ختم کریں گے سمجھ نہیں بات چلو بہت اچھا اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ملے جو ماشاء اللہ ایک زمانے میں میں جو شہر کے علاقے امامت کرتے تھے لیکن وہ نماز سے بھی دور ہو گئے اور ملنا بھی نہیں چاہتے ساری چیزیں جو ہے کافی اللہ سے تعلق بڑھانے کا موقع مائک کا سامنا کر بولو کافی اللہ سے اس میں تعلق بڑھا کہ امت کے حالات دیکھ کر کہ بھائی کیا تھا کہ جو آدمی امامت کرتا وہ نمازوں تک سے دور اور جو ہے دین کی بات سننے تک سے بھی کترا رہا ہے تو اس سے کافی جو ہے ہمارے ساتھیوں نے بھی اثرات لے کے محنت کی کافی ضرورت ہے ہمیں محنت بڑھانی چاہیے اور ایک ساتھی سے ملاقات بھی دہرانے چلے اس کے پورے جسم کے اوپر ٹیٹو ہی ٹیٹو لگے ہوئے تھے اور ہر طرح کی برائی میں وہ مبتلا تھا اسے کافی ملاقاتیں کر کے اس کو قریب کرنے کی مسجد لانے کی کوشش وہ یوں کہہ رہا تھا کہ یہ ٹیٹو کی وجہ سے میری وجہ سے اوروں کی بھی نماز نہیں ہوگی اس لیے میں مسجد تو نہیں آؤں گا لیکن اس کو لانے کی کوشش کرتے رہے پورا چلا ہو گیا آیا نہیں پھر ابھی تین دن واپس ہماری جماعت گئی تو اس کو پھر ملاقات کی کوشش کی گئی تو ملا نہیں لیکن رات کو دیر سے پھر اس کی ملاقات ہوئی تو پھر وہ اپنے گھر پہ اس کے بیٹھ کے بات چیت ہوئی تو اس کی ماں ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی تو اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ماں سے معافی مانگ پھر اس کی ماں سے فون کے اوپر بات کرنے کی تو ماں کہے کہ اب میں ایسے معافی نہیں کروں گی کسی طرح بھی معاف نہیں کروں گی پھر ہم نے کہا کہ بھائی ہم اسے جو ہے فون کے اوپر کہا ہمارے ساتھی نے ہم اس کو اجتماع میں لے جائیں گے تو کہ اجتماع میں سے آوے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے بات کریں اس کے ساتھ میں بات کروں گا پھر اس نے ارادہ کیا کہ اجتماع میں آنا ہے تو اسی دوران پھر اس کی والدہ کا فون آ گیا نے پھر وہ لوگوں میں بات چیت بھی شروع ہو گئی اور اس نے آنے کا ارادہ کیا کل آ بھی رہا تھا لیکن کسی تقاضے کی وجہ سے آ نہیں سکا رات کو بھی گیارہ بجے ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی بھی وہ کسی طرح آ جائے لیکن اس نے فون اٹھایا نہیں شاید آرام میں ہو کیونکہ تقاضے پورے کرتے ہوئے گیارہ بج گئے تھے ہم کو تو دیر سے فون کیا تھا ان شاء اللہ آج وہ آئے گا جزاک اللہ خیر بہت اچھی بات ہے آگے کی جماعت کی آپ کی جماعت کون سے کہاں کے تھی کی جماعت تھی میں اچھا کہ کتنے ساتھی تھے کل نو ساتھی تھے چار مہینے والے ساتھی نو ساتھی چار نو ساتھی چار مہینے والے تھے محنت کے لیے کون سا علاقہ دیا گیا ہمارے کو گاؤں کا علاقہ دیا تھا تیئیس نمبر ہلکا کل ستائیس علاقے دیے تھے مہینے کے اعتبار سے اس کے اندر سے گیارہ علاقے کے اندر یعنی ٹھہر کا کام کیا گیا ان علاقوں میں مسجد میں دستہ ٹھہرنے کا تھا ہر جگہ مسجد عبادت خالی تھے جی وہاں رہ کر آپ نے مسجد کے اطراف میں جو اپنے مانوس لوگ ہیں ان پر ملاقات کی یا نئے لوگ نہیں نہیں نہیں بالکل جو یعنی آج بعد میں جس جو سوسائٹیاں نہیں نہیں بنی ہیں ان کے اندر ملاقات ہوئی تو میں نے کے اعتبار سے ہماری کل ملاقات بارہ سو نے تین ملاقات ہوئی اور ہر ایک کے پاس جا کر پوری ایمان آمد کی پوری بات کہتے تھے بارہ سو تین میں کوئی ایسے مسلمان ملے جن سے پہلی بار ملنا ہوگا ان سے تو کوئی اکثر یعنی اس میں کہ زیادہ تر جو ملاقات ہوئی وہ نئی نئی حصہ لیے جو پہلے مطلب آیا ایک دو مرتبہ ملاقات مسلمان زیادہ تر بنگال کے زیادہ بنگال کے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ سے ان کے دینی حالت کیسے تھی آپ نے ملاقات کے تو دنیاوی حالات تو بہت یعنی ظاہر کے اعتبار سے غربت کا میں دینی حالت پوچھ رہا ہوں دینی حالات تو ان کی یعنی ایمان آباد سے بہت دور تھے اور زندگیوں سے عمل ایمان کے اعتبار سے بھی بہت یہ تھی ان کی مطلب نماز وغیرہ کی کمزوری کمزوری جی جی کیا ہوا ماشاء اللہ روم ایسے عبادت کھانے تھے وہاں یعنی نماز تو ہوتی تھی لیکن مذیبت جماعت نہیں تھی وہاں سے عبادت کھانا یعنی دو بستی بازو کی بستی ہو سکتی تو صحیح ہے لیکن کتنا فاصلہ ہوتا تھا عبادت خانے سے ایک محلہ دو محلہ چھوڑ کر پھر آپ کے پاس آئے ہوئے عبادت جی جی جی یعنی اکثر ملاقات ہوتی تھی تو وہ ساتھ میں تو آتے تھے ماشاء کیا کہا ان لوگوں نے ملاقاتوں میں تو ماشاء اللہ یعنی ان کو فکر دلا تھے ماشاء اللہ نماز میں تو آتے تھے اور پھر یہاں مسجد جماعت کے اندر جڑنے کے دن یہ پوچھ رہا ہوں انہوں نے کیا کہا تو آئے آئے نا آپ کے ساتھ ماشاء اللہ جی۔ تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ آئے کیا کہا انہوں نے آپ کی ملاقاتوں میں ہے وہ کہتے تھے کہ ان شاء اللہ ہم یہاں جڑیں گے اور محنت کریں گے ان شاء اللہ اور خود کی جات اعتبار سے کوئی نماز بھی ان شاء اللہ اہتمام کریں گے خوش ہوئے جی خوش ہوں کیا مسورات کے کوئی پروگرام آپ نے کیے نہیں ایسا تو کچھ کیوں وہ دو تین جو علاقہ تھے اس کے اندر وہ ان کے یعنی حلقوں کے ساتھ میں نے جو کیا رہتے اس کے اندر بھی باقی ہم نے ہمارے مشورے سے اعتبار سے ایسے کوئی یہ نہیں کیا کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح مردوں پر محنت ہو جائے ایسے مستورات کی بھی فکر کرنی چاہیے یہ سارے حضرات سے گزارش ہے پہلے ہماری جماعتیں یہی کرتی تھیں جب ہمارے ہاں یہ تعلیم کے ہلکے منظم نہیں تھے محلوں میں تو جماعت جب مسجد میں آتی تھی نا تو ایک طرف تو مردوں پر محنت کرتی تھی دوران قیام اور ایک طرف اس محلے کے مستورات کی بھی فکر کرتی تھی اور اس زمانے میں فکر میں یہ ہوتا تھا کہ اس محلے کی مستورات کو جمع کر کے بیان ہو جاتا تھا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی کیونکہ ان مستورات کے کان پر اللہ رسول کی بات پڑے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے مرد تو مسجد میں آتا ہے جماعتیں ان کے پاس جاتی ہے کچھ نہ کچھ اللہ رسول کے پاس ہوتی ہے لیکن مستورات تو بالکل کہیں جاتی نہیں ہے اور ان کے وہاں پروگرام نہیں ہوتا تو آپ دیکھو گے نا تفقت کرو گے تو ان کے کانوں پر اللہ رسول کی بات پڑے ہوئے زمانہ گزر جائے اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد فکر مندی ہو گئے اور عورت فکر مندی ہوئی تو وہ گھر میں کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی کیونکہ گھر میں جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے اسی کی اثر گھر پر ہوتا ہے بچے بھی اسی کے تابع ہوتے ہیں تو اس کا ذہن بننا بنانا ضروری ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو سب سے پہلا تعاون کرنے والی عورت تھی تو اس لیے ہم اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں ہم اپنی ملاقاتوں میں بھی جائیں تو اس طرح گھروں میں بات کریں کہ ان کی مسئلہ سن سکے چھ نمبر کی بات کریں گے اس کے باہر نہیں جائیں گے اور جہاں اجتماعی پروگرام کر سکتے ہیں تو ضرور اس کو کریں یہ یہاں بھی کرنا ہے اور اپنے تین دن جماعتوں میں جا رہے ہیں چلوں میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی کرنا ہے اور باہر صبح میں جائیں وہاں بھی ان چیزوں کو کرنا ہے جہاں تعلیم کے ہلکے ہیں ہے لیکن وہ محلے جہاں تعلیم کے ہلکے نہیں ہیں جہاں مسرت کے کام پر اللہ سل کی کوئی بات پڑھنے کی شکل ہی نہیں ہے تو اگر ہماری جماعت جاری ہے اور کچھ اگر اس طرح سے ایسے ساتھی ہیں اور بات کر لیتے ہیں چھ نمبر کی بات تو ان کے پر ایمان عمل کی بات تو پڑ جائے گی اس لیے اس کی ضرور فکر کریں اس سے نظر انداز نہ کریں کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ بہت اچھی بات ساتھ ہی سب کچھ رہے آپ کے ماشاء اللہ کی جماعت دیکھو کتنی جماعت بات کرے گا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں آپ کی جماعت کہاں کی تھی بائیس نمبر کی کتنے ساتھی تھے ہمارے بارہ ساتھی تھے بارہ ساتھی چار مہینے والے کتنے تھے پانچ ساتھی پانچ ساتھی آپ کو محنت کے لیے کون سا علاقہ گیا گیا وہاں کتنے دیے گئے تھے جہاں محنت کرنے یہ دو بزرگ کہاں جا رہے ہیں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ ایسا نہ کرو جی وہ سب مسجد مدرسے والے علاقے تھے یا مسلمان ہیں اور مسجد کا سوا کچھ نہیں قیام تو مسجدوں کے اندر ہی ہوا تھا ہاں اور جو محنت تھی وہ باہر تھی اور بھارتی کنفیکشن زیادہ تھے اور جو سبھی جاتے ہیں اچھا، مسجدوں میں کیا لیکن ایسے محلوں پر محنت ہوئی جہاں عام جماعتیں نہیں کر پاتی ہے یہی ہوا جی یہی چیزیں اچھی بات کہاں کے وہ مسلمان تھے یہ اکثر کے نا یو پی یو پی بہار اور کلکتہ کی بنگالی سازش اچھا تو آپ نے کتنے ملاقاتیں کی پورے سفر میں پورا ہماری بارہ سو پچاس ملاقات ماشاء اللہ کیا حالات رہے مسلمانوں کے اور ان کی ملاقاتوں کے حالات تو انہیں بہت ہی حالات تھے اس سے کوئی حق نہیں ہے چار سے بہت دور تھا بات سے اور نمازوں کی بھی اکثر کر کے دو سو کنٹیکٹ سے جو کام چلتا ہے ایسی چھ جگہ ہم نے تلاش کری جہاں جہاں پہلی مرتبہ جماعتیں پہنچی تو وہاں پہ کم سے کم بھی تو ڈھائی سو ڈھائی سو دو دو لوگ اور ان کا کوئی نظامی نماز ہوتا نہیں خالی جمعہ اور فکر سے پڑھتے تھے اور اکثر بریلی حضرات تھے تو جمعہ بھی پڑھنے خیال صاحب پہ یاد تھے تو بھی ان کو بتائی ادھر بھی مسجدیں بیچارے وہاں پہ بھی جاتے تھے اور اکثر کر جمعہ کے فکر کرنے کے لیے پڑھتے تھے خالی جمعہ ہی پڑھتے تھے اکثر کر کے یہ آپ کا سورت ہے جی اچھا تو وہ تو بےچارے لگے آپ کو آپ کو آپ کی ذاتی ایسی لگی کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے کے کے ورنہ ہمارے یہاں رہتے ہوئے مسلمان کی طرف سے گزر ہے اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دے رکھی ہے آنے جانے کے گاڑیوں کے اسباب دے رکھے ہیں اور اس کے باوجود یہ تو گاؤں کے باہر ہم یہاں گئے تو آ ورنہ ہم یہاں اگر آتے رہتے تو یہ شاید مسلمان کے حالات ایسے نہ ہوتے ایسا احساس ہوا آپ کو جی ایسا بہت احساس ہوا اور یہ جگہ تو بہت آواز کے پیمنٹ ٹورنامنٹ کے اندر وہاں پہ سات فیملی رہتی ہے اور قریبی ہے رام گڑھ سے مدر سے سامنے ہی ہے وہاں پہ تین ایسے لڑکیاں ہیں جو ان کے ساتھ میں جو سور کا کاروبار کرتی ہوں ان کے ساتھ بھی موقع کریں تو ساتھی کو ہے نا بہت احساس ہوا بولے ایسی زندگی تو ان کو بھی ہم نے بہت کوشش کری کہ ہم ایسے علاقوں کے اندر اور وہاں پہ کافی غیر مسلم زیادہ ہے اور ساتھی خالی مکان وہاں پہ تو ان کو بھی ترتیب کرے یہاں سے نکلے تو ہم کوشش تو بولے اسی کرے یہاں سے نکلے بولے دعا کرے ہمارے لیے اللہ آسان کرے ہم جی، جی، جی، سے لوگ بھی زندگی ہیں تو ساتھی تو ہمارے ساتھی وہ ساتھی بھی زندگی گزار ہیں ہماری کمی کی بات ہے ہمارے زمین اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن اگر اس زمین کو بنجر ہم چھوڑ دیں گے آپ مجھے بتاؤ اگر کوئی زمین ہے جس میں زعفران اگانے کی صلاحیت ہے لیکن اگر اس زمین پر زعفران کی کوئی آدمی کھیتی نہ کرے اس کو پڑھ کر چھوڑ دیں وہ زمین کا کیا حال بنے گا وہ سب سے پہلے تو وہ سخت ہو جائے گی دوسرا یہ ہوگا کہ اس میں زعفران اگانے کی جگہ پر کانٹے اگنا شروع ہو جائیں گے اور جنگل بن جائے گا تو اس زمین کا کوئی قصور نہیں قصور ہمارا ہے ہم نے اس کو فرد زمین کی زعفران اگانے والی اس پر ہم نے محنت چھوڑ دی یہ جتنا اس مسلمان کے چشمہ کسی کے حالات ہے اس سے زیادہ ہمارا بھی ہے کہ ہم اپنے اب دیکھو نا یہ کہہ رہے ہیں مدرسے کے سامنے سانپو مکان ہے تو وہاں رامجن کا حلقے کا کتنا بڑا کام ہے اور شہر کے برچک علاقے میں ہیں ہماری محنت نہیں ہوئی ہم ایک مسلمان تک نہیں گئے اگر ہر مسجد والے اپنے اطراف کے لیے کو روزانہ کی ملاقاتوں میں کور کریں تو کیا یہ گھر اس میں نہیں آ سکتے تھے تو ہماری مسجد کی محنت کی کمی کی بات ہے ہم بھی اللہ سے استفار کریں چلے اس معاملے میں تو ہماری پکڑ نہ کرنا اور آئندہ ہم اچھے سے ملاقاتوں کا ایسا نظام بنائیں کوئی محلہ نہ چھوڑے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آباد مسجد کے اطراف میں ہی تھے لیکن عام جماعت نہیں پہنچ پاتی اب ظاہر بات ہے جماعت تو آئے گی عام جماعت وہ دو دن ٹھہرے گی تین دن ٹھہرے گی اور جماعت تو روز رہتی ہے اگر وہ اچھے سے محنت کا نظام بنائے تو سارے گھر کور ہو سکتے ہیں کرو گے اس کی فکر ان شاء اللہ اللہ نے معاف فرما رہے سب ساتھی آپ کے خوش رہے چلو بہت اللہ اور ان کے گھر ہوئے الحمد للہ سارے ہاں، پھر دوسرے ساتھی کوئی جمع کرے تھے جب نے ملاقات ہوئی پوری پھر خلکیا لوگ جمع کرے ساتھی ہوئے پھر ان کو کہا کہ بھائی دوسری گز کی اتباع سے ان کی فکر کریں ہم دوسرا گز ہمارے اطراف میں کرتے ہیں تو ہم جا جائے ایسی جگہ جہاں ہم لوگ کی جماعتیں دے گئی ہے تو وہاں پہ دوسرا گز کی فکر کریں جی، جی، سب جی۔ سب ان لوگ ساتھی نے بھی آ جائیں کہ ان شاء اللہ اسی جگہ سے ترکیب کی آپ کی جماعت کہاں ہلکا نمبر گیارہ ساتھی گیارہ ساتھی والا چار مہینے والے چھ ساتھی آپ کو ہم کو جوان نمبر تیرہ ہلکا نمبر چوبیس اچھا، ہمارے یہاں بیس ٹی مطلب مطلب والے مسلمان مسجد یا مطلب جگہ ہم نے نو جگہ پہ قائم کیا نو جگہ پر ہاں۔ مسجد مدرسے تھے ہاں۔ سب جگہ سب جگہ سب جگہ وہاں سال بھر جماعتیں جاتی ہیں مسجدوں میں سال بھر جماعت نہیں جاتی یعنی بہت کبھی کم بہت کم جماعت جاتی ہے سر اچھا مطلب مسجد قیام وہاں اس مسجد میں جماعت کا قیام تو ہے ہاں جماعت کم جاتی اچھا۔ وہاں سے کیا کام ہوا ہم نے پہلے جو مسجد آواز ہے بیستان آواز وہاں پر محنت ہوئی ساڑھے پانچ سو سے قریب ملاقاتیں ہوئی وہاں پر ہم پہلے دن گئے تو وہاں کے ہیں ان حضرت نے ہم سے کہا تھا کہ بھائی یہاں پر ملاقاتیں کرنا مناسب نہیں ہے بنا رہبر کے تو آپ اس طرح نہ چاہے بہت تکلیف ہو جائے گی لیکن الحمد لوگ ہمارے ساتھ ہی جوڑی کے اندر ہر گلی کے اندر اور ہر محلے کے اندر اور چائے کے چیوں کے اوپر محنت کی ان لوگوں سے یعنی دوستی بنائی وہاں پر گئے تو پہلے دن ہمیں بھی یوں وہاں کے لوگوں نے بھی کہا تھا جس گلی میں گئے گلی والوں نے بھی ہم سے یوں کہا تھا کہ بھائی یہاں پر نہیں آنا ہے آپ کو ملاقاتیں کے لیے لیکن الحمد للہ ہمارے ساتھ فکر کے ساتھ ذکر کے ساتھ وہاں پر پہنچتے تھے ہر ایک سے سلام وغیرہ کی پہلے ترتیب بنائی پہلے دن اور دوسرے دن سے ہی ان کی دوستی وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئی دوستی کر کر اور ان کو ایمان عمل کی پوری بات آخرت کی پوری بات نماز کی پوری بات نبی کے طریقے نبی کے سنتوں کے عمل کے اعتبار سے فکر دلائی اور اجتماع کے خود دعوت چلائی اور اخیر آخر میں تو ہم سے یوں یعنی محسوس وہاں کے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہر گلی کے اندر یعنی بات پہنچ گئی مانا مار کی وہاں پر بات یوں کہا کہ اسی کا مجمع ہمارے بڑے بھائی کا ہے وہاں کے لوگ ڈر رہے تھے مسلح ان مجرا جماعت میں بھی الحمد محنت ہوئی اور وہاں کے ساتھی بھی بڑے وہاں نے تاثر بھی ان لوگوں نے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ انہوں نے محنت کے لیے آگے ارادہ بھی کیا اور ایک چلے کی جماعت وہاں سے نکلی اور تین دن کے اعتبار سے دو شادی اور ہاں چلے کی جماعت وہاں سے روانہ ہوئی کیرلا کے لیے اور تین دن کے اعتبار سے دو جماعتیں دی اور وہاں پر محنت ہوئی ہمارے الحمد پورے سفر کے اندر چائے کا نظام صبح سے لے کے رات تک ہمارا چائے کا نظام رہتا تھا جو بھی ہمارے یعنی تعلیم وغیرہ تعلیم گز وغیرہ کرتے تھے ان کے اندر ساتھی بھی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی پندرہ منٹ کے لیے ہم تعلیمی گز کے اندر دو دو مرتبہ تعلیمی گز تین مرتبہ تعلیمی گز اندر ساتھی کو لے کر آتے تھے اور وہاں پر بھی ماشاء اللہ محنت ہوئی کتنے لوگوں نے آپ کی تعلیم سنی روزانہ چار پانچ چار پانچ ساتھی ماشاء اللہ لوگ ہماری تعلیم آتے تھے اس محلے والوں کو اور ہلکے والوں کو پتا چل گیا کبھی اس محلے میں لوگ غیر مانوس نہیں ہیں نہیں الحمد للہ وہاں کے ساتھیوں نے خوب یعنی فکر کی کہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ان کے محلے سے پلے کی بھی جماعت جا سکتی ہے ہاں، الحمد للہ یہاں سب لوگ بات سن رہے تاکہ کہ آئندہ کسی کو روکا نہیں کیا سمجھ کرنا ہر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی محلے میں کوئی واقعہ پیش آ گیا ہوتا ہے اب وہ زمانہ گزر گیا لیکن وہ ابھی تک ہمارے ذہنوں سے گیا نہیں ہوتا اور ہم بھی وہاں نہیں جاتے اور لوگوں کو بھی نہیں جاتے تاریخ والوں نے حضور کو قبول نہیں کیا تھا اور اس کے بعد تاریخ کا نقشہ بدل گیا ہمارے ہندوستان میں کام تاریخ سے آیا تو ہم اسی تاریخ کو جونا ہی دیکھتے رہیں گے تو نئے تاریخ کو کب دیکھیں گے تو یہ نیا علاقہ ہو گیا جونا تھا تو جونے کا ذہن جب چلنا پھرنا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے اس لیے جو ہلکے کے سمجھدار ہے اس کا خیال کریں ورنہ اگر یہ آپ کسی بات کی جماعت مان لیتی تو یہ جو محنت تھی وہ کچھ نہ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ نقد جماعت اس گاؤں اس بستی کی بنی چلے کے لیے گئی کتنا بڑا کام ہو گیا اس لیے خالی سنی سنی باتوں سے متاثر ہوئے بغیر ہم کام کریں اللہ کی مدد کی بنیاد پر جب کام کرتے تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور کام بھی ہو جاتا ہے دیکھو کتنا بڑا کام ہوا اور ہر گلی میں جانا ہوا لوگوں سے ملنا ہوا لوگ مسجدوں میں آئے اور ماشاء اللہ چلے کی جماعت بنی اس لیے کبھی بھی کہیں جانا ہو تو ہمت سے کام کرنے کا ہوتا ہے اور جماعتوں کو ہم ڈرا نہ دیں ہم بات جگہ ہم نہیں کر پاتے جماعتیں ہمت کر کے چلی جاتی ہے کام ہو جاتا ہے دیکھو کام ہو گیا واہ بھائی واہ اللہ الگ کرتے اور اور وہاں پر ایک ساتھی سے ملاقات بھی جو ہیں تین چار دن کے بعد ایک ساتھی آنے ہمارے ساتھی کو بہت گرم ہو گیا تھا ساتھی کے اوپر تو پہلے دن تو سن لی ان کی ہر بات صبر کے ساتھ دوسرے دن ان کے ساتھ چائے لینے باہر لے کر چائے لے کر گئے تیسرے دن بھی چائے لے کر گئے تو چوتھے دن الحمد للہ وہ پوری تین دو دو ڈھائی تین تین گھنٹے کی تعلیم کے اندر پورا یعنی فکر کے ساتھ بیٹھا اور اس کا چہرہ بھی ایسا ہو گیا تھا کہ یعنی جو سے رو رہا ہے اور انشاءاللہ شاء آئندہ سے اس نے ادائیں بھی کیا اور میں بھی انشاءاللہ شاء آنے کا ارادہ کیا بہت اچھا خوش تھے آپ کے الحمد للہ الحمد للہ کیا نیت کر کے آئے ہیں ہم الحمد للہ یہاں سے جیسے ہم نے وہاں پر ہم نے یہ ہر مرتبہ چلا لگتا ہے لیکن اس مرتبہ جو جو ہے میرا پہلی مرتبہ ہمارے ساتھی کا بھی پہلی مرتبہ چلا لگا تھا بہت تاثر لیا اور یعنی جیسے محنت ہم نے جون میں کی یعنی اب انشاءاللہ ہر جماعت کے اندر چاہے اندرون ہو بیرون ہو یا جو بھی ہو اور اپنے علاقوں کے اندر انشاءاللہ محنت کے ارادے کے ساتھ ساتھی ابھی بھی ایک مہینہ جو ہم نے پہلے کی ہماری بچے میں ماشاء اللہ محنت میں ساتھی لگ گئے یہ فرق کیا تھا آپ نے جو اور سلے لگائے وہ اور اس سلے میں کیا فرق تھا یہ کہ پہلے سے جیسے کہ بھائی رہبری کے حساب سے بھائی وہاں مسجد کیا مسجد جماعت کے ساتھ ہی رہبر کراتے تھے اس میں کبھی کبھی ہم کر لیتے تھے لیکن اس زون کے اندر تو الحمد ہم نے پوری یعنی بنا رہبر کے یعنی ملاقاتوں کی ترتیب بنا کوئی آئے یا نہ آئے مجھے تو جانا ہے مجھے تو کرنا ہے یہ سیکھنے کو الحمد مل گیا الحمد للہ اس کے علاوہ ہمارے ایک یہ ٹھکانے پر جو ہے وہاں پر یعنی نماز وغیرہ شروع نہیں تھی وہاں پر ہم نے نیا کارخانہ ہے وہاں پر ہم نے تین دن قیام کیا پہلے دن تو ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئی لیکن ساتھی جڑ نہیں پائے لیکن دوسرے دن ماشاء اللہ ہم نے ساتھیوں کو پورا یعنی فکر کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کر ان کے سامنے پوری ایمان امال آخرت نماز کی ساری باتیں بتائی وہاں پر الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ وہاں پر اذان کے ساتھ نماز شروع ہو گئی اور پانچ امال بھی زندہ ہو گئے اور پچاس کر کے قریب مجمع ہے روزانہ الحمد للہ اور ہم لوگ یعنی نگرانی کے ساتھ وہاں جب تک رہے چالیس دن ان کی نگرانی بھی کرتے رہے اور وہاں پر الحمد للہ تیس سے چالیس لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں جو ہر کے بعد ان کا مشورہ شروع ہوا اور ان کی تعلیم شروع ہوئی اور اس کے بعد یعنی ہر ہفتے ہم نے جب نگرانی رکھے تو ہر ہفتے وہاں سے تین تین کے تین تین ساتھی چلتے ماشاء اللہ دیکھو کچھ لوگوں کو محنت کا میزان بنا آگے کی جمع کرس غریبوں کو اپنی محنت کا میدان بناؤ اس میں تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا ان کے پاس اللہ کے اللہ کچھ ہے ہی نہیں اللہ ہی ملے گا اس لیے اپنی محنت کا میدان غریبوں کو بنانا چاہیے کہاں کی زبان سے آپ کی نمبر کیا اور کتنی جگہ قیام کیا چار مسجد میں قیام کیا اور دو ٹرانسپورٹ کے اندر آدھا قیام کیا صبح جاتے تھے وہاں اچھا باقی کہاں پہ آپ کیا چار نمبر چھ اور دوسرے دو چھ جگہ پر چلا پورا کر دیا ایک جگہ پر کتنا جہاں بڑا محنت کی وہاں مسلمان کہاں رہتے تھے ان کی کالونیاں تھی مارکیٹ کا ایریا جا ایریا جا رہا تھا وہ کارخانے تو وہاں سے آپ کتنے دور تک ملاقاتوں میں جاتے تھے تین تین چار چار کلو میٹر سے دور تک مسلمان تھے جی وہ کارخانوں میں کام کرتے تھے وہاں اتنے دن آپ وہاں ملنا جاتے تھے تین تین چار چار کلو میٹر ہاں، جوڑی بنا کے آپ وہاں ملنے جاتے تھے جی۔ تو وہاں کوئی عبادت خانہ مسجد نہیں تھی یہ جو ٹرانسپورٹ نہیں آپ جہاں تین دن چار کے بننا تو آپ لوگ وہاں قیام کر لیتے ان کے قریب اب آپ بتاؤ کہ چار کلو میٹر کا مسلمان کو مسجد میں لانا آپ نے ماحول دکھانا ماحول دکھانا بھی ایک کام ہوتا ہے نئے مسلمان سے ملے اور اس کو اپنے پاس لانا اس کو مسلمان والوں کا ماحول دکھانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑا کام یہ کیا تھا چاہتے ہی کہ مدینہ منورہ کا ایسا ماحول بنایا کہ سب کے لیے نمونہ بنے تو پھر جماعتیں جو جاتے تھے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم ایسا کرو وہاں سے نقل جماعت منورہ میں تو مدینہ منورہ میں جب وہ آتے تھے نا تو قیدی سے بندہ ہوا مدینہ منورہ کا ماحول دیکھ کر دو دن میں مسلمان ہوتا تھا تو ہماری ہم یہ مطلوب ہے کہ ہم ان کے درمیان میں اگر قیام کرتے ہیں تو قیام میں وہ ہماری نماز دیکھیں گے تعلیم دیکھیں گے ان کو ہمارے ماحول میں لانا آسان ہوگا تو آپ ان کے درمیان میں قیام کرتے تو ایک ایک مسجد میں دس دس دن آپ کا قیام کیا تو اگر دو دو تین تین دن اس طرح آپ مطلب کے رکھیا بنا کر تیار تھا پھر تو اچھا نہ ہوتا ہوتا نہیں ہوتا اچھا۔ تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا باقی ہمارے تین چار مہینے والے تھے اور باقی نئے تھے اس کے لیے کام قابو میں نہیں آیا آپ قابو میں لانے کے لیے کوشش کیے تھے آپ نے ٹینٹ لگایا اور کسی نے ٹینٹ نہیں لگایا ہم لوگ ٹینٹ لے کر گئے قابو میں لانے کی کیا کوشش ہوئی ہوگی لے کر ہی نہیں گئے تھے تو آپ جب آدمی کے پاس ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور ٹینک لے کر ہی نہیں گیا ہے تو وہ سوچے گئے آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم ایسا کریں وہاں قیام کریں ایسا سوچا تھا ہاں ایک آدمی سوچتا کوشش کرتا نہیں نہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں قابو میں نہیں آیا یہاں تو سوچا ہی نہیں ہے اور سوچا اس میں نہیں ہے ہم ٹینٹ لے کر نہیں گئے آپ کی رونی کی بات نہیں یہ بات نہیں کہ ٹینٹ لے کر جانا ہے جی، جی، پھر آپ کیوں لے کر نہیں گئے اچھا آپ کی مسرت میں کوئی آئے تھے دو آگے آپ نے نکلی کیا تھا تو جائیں گے اپنا بچے کمنٹ کرتے ہیں ایسا کر کے ایسا میں کیا ہے بچوں نے ایسا کیا اتنا بڑی آپ نے قربانی دی اور ایسے دیہاتوں میں گئے اور نہیں دو چیزیں ہوتی ہے ایک آدمی میں جرت پیدا ہو جاتی ہے میرا تو سب دیکھے لا ہے یہ جرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں جرت اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کے اندر اللہ کا ڈر کہ نہیں بھائی میں جب یہ کر رہا ہوں بلا اس کو اور اچھے سے اچھا کروں اور سے گزشتہ کیا تھا اور اس سے اچھے سے اچھا کروں یہ ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ ہمارے اندر رکاوٹ ہونی چاہیے رجوع ہونا چاہیے کہ بھائی اس میں اور اچھا غصہ میں کیسے پیدا ہو اور اس کو اچھے طریقے پر کیسا کرے جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو آدمی ہر مرتبہ اس کو اچھے رخ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ زون میں گئے بات ہو گئی اگر آپ تھوڑی بربادی کرا دیتے اور ٹینٹ کر جاتے اور ان کے تین اب آپ یہ بتاؤ کہ تین کلو میٹر والے کو اپنی جگہ سے ہی ابھی بھائی سنا رہے تھے سنچے والے کو سنچے سے اٹھانا مشکل ہے اور وہ تین کلو میٹر والے کو چار کلو میٹر والے کو اٹھا کر مسجد میں لانا آسان بات ہے لیکن اگر ان کے بیچ میں تم جاؤ تو وہ آسانی سے آ بھی سکتا ہے بیٹھ بھی سکتا ہے تعلیم سن سکتا ہے ان کے اگر والے ہیں نا وہ آپ کی نماز دیکھیں گے عورتیں نماز دیکھیں گی بچے نماز دیکھیں گے ہاں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہماری جماعت دیوبند کے ننانوے میں پنجاب کے یہ دیکھنا کتنا اثر کرتا ہے وہ بتا رہا ہوں میں خالی ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چیز دیکھتے کیا ہوتا ہے ننانوے میں ہماری جماعت دیوبند کی وہاں گئی تھی پنجاب میں تو جب ہم سے ایسے گزر رہے تھے یہ جی، پنجاب کا علاقہ وہ ہے جو سینتالیس میں بہت زیادہ احتجاج کا شکار ہوا اور بہت زیادہ قتل عام میں جو بھی کچھ ہوا تو وہ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھی تو طلبا کو دیکھا بیٹا مسلمان ہو یوں کر کے بلایا تو نے کہا ہاں مسلمان ہوں تو اماں کہنے لگی میں نے اتنے زمانے کے بعد مسلمان کو دیکھا پھر اس کے بعد اس نے کہا بیٹا میں بھی مسلمان ہوں سفید سید کرے میں بھی مسلمان ہوں اور ہم دہلی کے مسلمان عورتیں ہیں لیکن ہمارے باپ دادا پتا نہیں کہاں ضائع ہو گئے اب ہمیں نہیں پتا دنیا میں مسلمان رہتا ہے اپنے آپ کو اتنے زمانے کے بعد دیکھا چلو کہنے لگے بیٹا وہ قرآن شریف ہوتا تھا ہم نے بچپن میں دیکھا تھا اگر آپ کے پاس ہے تو رمضان تو میں نے بچے طلبا قرآن لے کر تو دیکھا ایک دم چننے چاٹنے لگے اتنے سالوں کے بعد قرآن دیکھا ہے پھر وہ دوسرے بوٹے کہنے لگے بیٹا ایک مرتبہ اذان سنا تو ہم نے بچپن میں اذان سنی تھی اب یہ بڑھاپا ہو چکا ہے اذان نہیں سنی ہے کہ دیکھنے نے ان کے اندر کے ایمان کو تازہ کر دیا یہ ایمان والے ہیں لیکن ایمان والے کو نہیں دیتا ابھی یہ نگر کا اجتماع تھا ہم لوگ رائبن جا رہے تھے تو وہاں اجتماع کرتے ہوئے تو وہاں ایک بستی کے لوگ آئے وہ بستی والوں نے کہا کہ ہمارے پاس جماعت والے آئے تھے اور انہوں نے اجتماع کی دعوت دی تو ہم یہاں آئے یہ پہلی مرتبہ ہم نے مسلمانوں کا اتنا بڑا مجموعہ دیکھا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے پہاڑوں پر رہتے ہیں کہ اب دنیا میں کہیں مسلمان ہے ہی نہیں اب دنیا میں مسلمان ختم ہو جائے گا تو ہم نے دیکھا وہ اتنے بڑے مسلمان ابھی اسی سفر میں اسی سفر میں ہمیں احمد زون میں تھے جماعت زون میں ملنے کے لیے نہیں وہ آئے انہوں نے کاروباری سنائی اچھا اتنے سارے مسلمان ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے اسلام کو بھی چھپا رہے تھے وہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمیں اس رویوں کو دکھانا ان کے درمیان میں رہنا ان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے تو ہم ہمارا ان کے درمیان میں قیام کا معمولی نہ سمجھو ہم اس کو بہت سے اکثر ہی سمجھتے ہیں یہ ان کے سنبھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے محلوں میں ہمارا قیام ہو ہمارے صبح شام تک کے وہ عمل دیکھیں ان کے بچے عمل دیکھیں وہ مستورات آپ کے عمل دیکھے گی یہ ان ان کے دین پر جمنے کا ذریعہ بن جائے گی کرو کیا اندر اس کے فکر جتنے مسلمانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تقریباً تیرہ سو مسلمان ایریا تھا جی جا کے ملاقات کوئی نئے مسلمان ملے جن سے بہت زمانے بعد ملنا ہوا ساروی والے ایریے کے اندر ملاقات ہوئی انہوں نے وہ نماز سے کافی دور تھے اکثر جمعہ نہیں آتے تھے تو ان سے ملاقات کر کے اس کو ترجیح دی پہلے تو جمعہ کی ترجیح دی پانچ وقت کی نماز اپنے ہی کھاتوں میں پڑھو یہ کر کے بات کری جیسے ہم گیڑھ کے کھاتوں میں کام کرتے ہم کو نماز کی اجازت نہیں دیتے اللہ اللہ اللہ اللہ خیر فرمائے بہت اچھے بتا دیا جما کر جائے آخری جماعت හැකියාව